لمنكر عذر صحيح سوى التسويل زورا كالحرام فهذا يوم تهنية وفتحا وتنجية الخلائق من أثامي ولا يدري الخفايا غير ربي وما الأقوام إلا كالأسامي ونحن الوارثون كمثل ولدا ورثنا كل أموال الكرام ومن رام فأين يفر منا وإن النازلون بأرض رامي وردنا الماء صفوا غير كدرا ويشرب غيرنا وشل اللجام سيبكي حين يضحكنا القدير وقلنا الحق من غير احتشام وإني سوف يدركني إله عليم قادر كهفي عرامي أأنت تكذبن آيات ربي أأنت تعاديا سبل السلام لنا من ربنا نور عظيم نريك كما يرى برق الحسام بسم نحمده الرحیم على رسوله الكريم ربنا رسول بيننا وبين قومنا بالحق وََ طیرالفاتحین المستمیاکرام فی ترنت في عموم کیندا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماں کو معتض القزق بكم في برنامجنا العربي على الراديو راد الصوت السعت للإسلام هذا البرنامج يبث كل يوم السبت من الساعة التاسعة إلى التاسعة ونصف مساء بتوقيت تورنتو كما يمكنكم أعزائي الاستماع للبرنامج باستخدام الإنترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول على الموقع موقع الراديو www.voiceofislam.ca بالدخول على الموقع ستلاحظون وجود زاوية خاصة بالأسئلة فيمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع خلال البرنامج أو بعد البرنامج يمكنكم أيضا إرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني QA at voiceofislam.ca كذلك أيضا أعزائي يسرنا استقبال استفساراتكم وأسئلتكم خلال وقت بث البرنامج على الرقمين واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعيد الرقم 0800 واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان وعلى الرقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان بعيد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 حيث هذه السورة سأتحدث عن تفسيرها كما ذكرها حضرة المصلح الموعود الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه السلام الذي كتب هذا التفسير في التفسير الكبير الذي بفضل الله سبحانه وتعالى قد تمت ترجمة هذا التفسير إلى اللغة العربية وهو موجود ومتوفر هذه الكتب هذه المجلدات موجودة على الموقع الرسمي العربي للجماعة الإسلامية الأحمدية طبعا أعزائي هذه الآيات قد نزلت في مكة وهذا ما قد ذكره المفسرون وأيضا المستشرقون اعتبروها من أوائل السور إذا وهذا مهم أن نعرف متى نزلت لأن فيها أحداث هي والسورة التي تليها تتحدث عن أمور تتعلق في المستقبل عندما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تحدثت عن أمور سوف تحصل في المستقبل طبعا عدد آياتها مع البسملة عشر آيات العدد هو عشر آيات مع البسملة عن ماذا تتحدث هذه السورة؟ تحدثت هذه السورة عن أحوال المسلمين في عهد الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أخبرت أخبرتنا أن الكفار كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا هذا هذه الأذية كانت نتيجة غرورهم بأن لديهم مال ولديهم قوة وسلطة سلطة مالية لذلك قال الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة اللمزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده طبعا علما أن الهمز واللمز يعني العيب والاغتياب والإيذاء يعني هذا الفعل الهمز والفعل اللمز فيه العيب وأيضا الـ الـ الـ يعني الاغتياب والإيذاء وكل المعنيين ينطبق أيضا هنا طبعا ثم أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أخبرنا بعد أن قال ولي لكل همزة لهمزة أن أهل مكة يتفاخرون اليوم بمالهم بما لديهم من مال ويحتقرون المسلمين ويعيبونهم بشتى العيوب ويغتابونهم ويؤذونهم لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قد أخبرنا في هذه السورة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة إذا لكن هؤلاء الذين قد تفاخروا وآذوا المسلمين في ذلك الوقت الله سبحانه وتعالى قد أخبرهم أنكم ستلقو ستلقون في عذاب يقض مضاجعكم هذا ما أخبرهم به في تلك الفترة المكية في, في, في, في البداية وأنكم في نهاية المطاف سوف تدمرون طبعا هذا كان كما قلت في وقت لم يكن هناك قوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك قوة كان المسلمون مستضعفون كان المشركين في مكة كان كانوا يؤذونهم يؤذونهم في أموالهم يؤذونهم بكل شيء فلم يكن لم يكن من المتوقع لنقول على صعيد الأمور الظاهرية أن هذا الكلام سوف يتحقق أن هؤلاء الذين قد حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوه وآذوا المسلمين المسالمين في ذلك الوقت أنهم سيلقون الويل المهم أيضا قد بين حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه ترتيب وترابط هذه السورة مع السور الأخرى فقال قال أن أنه قد ذكر سابقا أن الصور هي بشكل عام الموجودة في آخر القرآن تتحدث سورة منها عن الزمن الأول للإسلام أي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخرى تتحدث عن الزمن الأخير أيضا للإسلام كأنها تبين يعني كيف كان الإسلام وكيف سيحقق الانتصار أيضا في الفترة الثانية الأخيرة للإسلام كيف أن الإسلام المسلمين سوف يضعفون وسوف يبتعدون عن حقيقة الإسلام ولكن الأمر أيضا سيتغير فقال لقد تحدثت السورة السابقة يعني التي هي قبل سورة الهمزة سورة العصر في غالبها عن الزمن الأخير للإسلام أما هذه السورة فتتحدث عن الزمن الأول للإسلام يقول الواقع أن معظم هذه السور الصغار المدونة في آخر المصحف قد نزلت في بداية الإسلام كانت في في بداية الإسلام ما عدا سورة أو سورتين نزلتا بعد الهجرة وقد تحدثت عن بعثتي النبي صلى الله عليه وسلم بتعاقب فإحداها تتحدث عن البعثة الأولى للإسلام والأخرى أيضا تتحدث عن البعثة الثانية للإسلام بحيث يعني الحديث عن البعثة الأولى والبعثة الثانية هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن الذين كانوا في البعثة الأولى للإسلام عندما يسمعون عن أحوال البعثة الثانية للإسلام سوف يستفيدون وأيضا الذين هم في البعثة الثانية للإسلام عندما سيسمعون عن ما حصل وعن أحوال وما مر به ما مرت به البعثة الأولى للإسلام أيضا ستكون فيه منفع وفائدة لهم وأيضا قال إن هذه هذه هي معجزة القرآن العظيمة هذه معجزة قرآنية حيث أن القرآن تنبأ عن رقي الإسلام ثم عن انحطاطه ثم عن ازدهاره ثانية انظروا يعني عندما كان المسلمون في حالة الضعف وكانوا آه يعني المحيط الناس المحيطين بهم الذين كانوا يعيشون بينهم كانوا يؤذونهم فكان المسلمين ضعاف في ذلك الفترة فقد أنبأ الله سبحانه وتعالى عن ازدهار الإسلام وانتشار الإسلام وانتشار تعاليم الإسلام وازدهاره في تلك المناطق وفي أيضا مناطق أخرى في العالم وانتشاره وقوته وأيضا قد الله سبحانه وتعالى في هذه السور أيضا قد أخبرنا أنه أيضا سيحصل انحطاط بعد ذلك للمسلمين بعد فترة من الزمن أيضا قد أخبر بعد ذلك أنه الله سبحانه وتعالى سوف ينقذ الإسلام ببعثة ثانية للإسلام قد وعد بها الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة الحق أنه لا نظير لعلم الغيب العظيم هذا في أي كتاب آخر هذه الأمور الغيبية التي تحدث عنها القرآن وأخبر بها اللي هي دليل على عظمة القرآن وعلى صدقه وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فال ال كأنما الصفة الإلهية المتعلقة بالإظهار على الغيب قد تجلت في القرآن الكريم بأروع وأكمل صورها الآن سنأتي على تفسير الآية التي بعد البسملة ويل لكل همزة لمزة في شرح الكلمات يقول الويل هي كلمة تدل على العذاب أي أن الذي وردت هذه الكلمة بحقه سيصاب في ماله أو عزه أو راحته وكأنها تشير إلى ضياع ما يعتبره مدعاة لخيره وعزه وراحته فهذه الويل كلمة الويل هي تبين أن هذا الشخص الذي تذكر هذه هذه هذا الأمر في حقه أنه سيفقد ما هو يعتبره عز له وفخر له وقوة له أنه سيفقده لابد أن يفقده أن يفقد هذا الأمر فقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة يعني أن العذاب على وشك أن يحل بكل همزة ولمزة أو أن هذا يعني إما العذاب أو أنه سيفقد هذا كل ما يسبب له العز والراحة فهو أيضا بفقدانه هذه الأمور يعتبر عذاب يعني الذي يفقد هذا العز يعني لن يكون براحة بل سيكون في حياة عذاب وهذا سيعتبر عذاب له في الحياة الدنيا أيضا علما أن كلمة الويل لا تستعمل في حق أحد إلا إذا استحق العذاب والهلاك لبيان أنه لا يعاقب صدفة أو ظلم لأن أحدا إذا تعرض للأذى صدفة فلا تستعمل بحقه كلمة الويل فكلمة الويل هنا الموجودة في الآية التي توجه لهؤلاء الذين يقولون الذين هم يقومون بهذا الفعل الهمز واللمز أنهم كانوا محطا للعذاب استحقوا العذاب بسبب أعمالهم ليس صدفة أو ظلم من الله سبحانه وتعالى كلا الهمز واللمز بمعنى واحد إذ يوجد في الكلمتين ميم وزاء وزين كما تلاحظون همز ولمز فيوجد في الاثنتين الحرف الحرف حرف الميم وحرف الزين في في آخر الكلمة ومن قواعد اللغة العربية أن كل حرف يفيد معنى معين فإذا كان بين حروف كلمتين اشتراك لفظي فلا بد أن يكون بينهما اشتراك معنوي أيضاً فإذا هذا دليل على أنهما تشتركان الكلمتين تشتركان بالمعنى أيضا فالهمز واللمز متشابهتان والفرق الوحيد أن إحداها تبدأ كما ترون بالهاء همزة وواحدة باللام لمزة مما يعني أن معناهما متشابه جدا وهذا هو الواقع فقد ورد في القاموس ماذا ورد؟ همزه همزا أي غمزه نخسه دفعه ضربه عضه اغتابه كسره وهمز الشيطان الإنسان همس في قلبه وسواسا همز به الأرض صرعه همز الفرس نخسه بالمهماز ليعدو وهمز رأسه عصره هذا ما ورد في الأقرب أيضا لمز يلمز لمزا عابه أشار إليه بعينه ونحوها, ونحوها من كلام خفي دفعه ضربه فتلاحظون أن إذن هناك اشتراك معنوي شديد بين الهمز واللمز الفرق الوحيد أن الهمز يعني الاغتياب أي ذكر عيب المرء في غيابه أما اللمز فيعني ذكر عيبه بحضوره مع كلام خفي كأن يقول الأصدقاء مثلا عند مجيء أحد في مجلسهم ها قد تفضل بمعنى ها قد جاء ليفسد مجلسنا وهناك معنى زائد آخر في الهمز وهو العصر التفسير يقول حضرة المسلم الموعود رضي الله عنه هناك اختلاف كبير حول هذه الآية بين المفسرين حتى بين الصحابة والتابعين أيضا لماذا؟ لأن كما قلنا أن كلمة الهمزة واللمزة متقاربتين في المعنى فبعضهم مثلا قال أن همزه يعني عابه عابه في, في, في أمور ولمزه يعني اغتابه فإذا الهمز قالوا انه عاب ولمز اغتابه بينما قال اخرون العكس فلم يستطيعوا تحديد معنى اللمز والهمز هنا اللي وجدوا صعوبة في هذا الأمر أكبر سبب لذلك ما هو؟ يعني لماذا المتأخرين لاقوا هذه الصعوبة؟ لأن القواميس دونت بعد بعد بعد زمن هؤلاء المفسرين بكثير المعروف أنه عندما تروج لغة علمية في الدنيا فلا تكتمل قواميسها فورا بل تدوم بالتدريج وعندها يتوصل الناس إلى فهم صحيح لمفردات اللغة بالاستعانة بالقواميس يعني الناس الذين يأتون بعدهم يذهبون إلى القواميس ليروا معنى الكلمات كما في زمننا إذا أردنا أن نعرف معنى كلمة الناس عادة يذهبون القميس ليروا ما معنى هذه الكلمات لذلك لا نجد أوائل المفسرين يحددون معاني مفردات القرآن الكريم كما حددها الذين أتوا فيما بعد كلا يعني تتوفرت لديهم هؤلاء قواميس لم تتوفر عند الأولين الذين جاءوا متأخرين توفرت لديهم هذه القواميس بكثرة ما كانت موجودة في من قبلهم فمثلا نحن عندنا يعني يقول المصلح الموعود رضي الله عنه في ذلك الزمن قال عندنا قاموسان عظيمان تاج العروس ولسان العرب وهما يحويان على معلومات واسعة للغة وتبين أدق تفاصيلها وأسرارها وقد دون تاج العروس قبل ثلاثة قرون هذا عندما ذكر ذلك حضرة المسلح المهود رضي الله عنه وأيضا قال لسان العرب قبل ستة قرون أما الفترة الطويلة قبل ذلك فلم تكن فيها قواميس مدونة إذا نلاحظ أن القواميس قد دونت في فترات متأخرة يعني قبل ثلاثة قرون أو ستة قرون يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفترة طويلة ولا جرم أن من عظيم محاسن اللغة العربية أن قواميسها بلغت القمة في فترة بسيطة لكن يقول حضرته إلا أني أرى أنه لا يزال هناك مجال لتحسينها أكثر لأن أئمة اللغة لم يقوموا ببحوث مستفيضة في بعض الأمور ومع ذلك فإن الذخيرة العلمية التي حوتها هذه القواميس عظيمة جدا حتى يعني قال الكاتب الإنجليزي الشهير لينبول أيضا مشيرا إلى هذا الأمر إلى أن إلى أحد القواميس العربية قال ليت عندنا قاموس للغتنا بمستمى قواميس اللغة العربية إذا هذا من فضل الذين قد دونوا القواميس ورغم اعترافه بكمال هذه القواميس يقول حضرة المسلم المعود إلا أني أرى أنه رغم اعترافه باكتمال القاموس العربي فأرى أنه لا زال هناك مجال للمزيد من البحث والتحقيق لتحسين مستوى القواميس العربية نظرا إلى حاجاتنا اللغوية إلى البحث اللغوي الدقيق لمفردات القرآن الكريم وتفسيره هناك عيب ذكر حضرته هناك عيب في هذه القواميس هو أنهم أدخلوا في اللغة أقوال المفسرين يعني هذا يقيد المعاني ولو أزلنا هذا العيب وبينا الحكمة البلاغية للمفردات بطريق أوضح لاكتمل قاموس للعربية لا مثال له في أي لغة في العالم باختصار من قواعد البلاغة أنه إذا استعملت كلمتان متقاربتان في المعنى في العبارة فلا بد من تفسير الكلمة الثانية بالمعنى الزائد اذا الذي ليس موجودا في الكلمه الاولى يعني اذا اخذنا الاولى وفسرناها واخذنا معناها فالكلمه التي تليها يعني الابلغ ان ناخذ المعنى الاضافي المعنى الزائد عن المعنى الكلمه الاولى الاولى اذا اذا كانت الكلمتان متشابهتان في المعنى اذا لانه اذا اريد بيان معنى معين فلا داعي لاستعمال كلمتين بل تكفي واحده وبناء على هذه القاعدة يمكن تفسير الهمزة واللمزة بالطريقتين وهما يقول أولا أن نفسر الهمز بمعنى الضرب إذا تصبح وين لكل همزة الذين يضربون لكونها أكثر استعمالا للضرب المادي فمعناه الأساسي هو الكسر وبينما نفسر اللمز بمعنى عيب الآخرين ثانيا أيضا يمكن أن نفسر الهمز بمعنى الاغتياب واللمز بمعنى عيب الآخرين إذا إما الضرب وعيب الآخرين وإما الاغتياب وعيب الآخرين آه قال وجعلت هذا الفرق بين معنى الهمز واللمز لأن الكلام الفصيح يتسم بالتدريج دائما وهذا التدريج يكون إما من حيث بيان أنواع الشيء أو درجاته فمثلا إذا أراد الأديب أن يبين أن فلانا قادر على رفع حمل ثقيل قال إنه يمكن أن يحمل 50 كيلوغرام بل 100 100 أيضا ولكن الشخص غير الفصيح سيقول إن فلانا يمكن أن يحمل 100 كيلوغرام بل 50 أيضا وكل من يسمعه يعرف أن كلامه ساقط عن مستوى الفصاحة والبلاغة آه إذا الوقت آه قد تداركنا أعزائي المشاهدين و ان شاء الله نكمل في هذه السوره في تفسير هذه السوره كما بينها حضره المصلح الموعود رضي الله عنه في حلقات قادمه في سبت اخر استودعكم على امل اللقاء بكم كان معكم معتز القزق من الراديو الاحمدي الصوت الحقيقي للاسلام طبتم والى اللقاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زدك النفس يا خير الأنام رأينا نور نبئك في الظلام رأينا آية تسقي وتروي وتشفي الغافلين من السقام رأينا النيرين كما أشرتا قد انخسف لتنوير الأنام بحمد الله قد خسف وكان شريكي محن أيام الصيام أتانا النصر بعد ثلاثمائة وبعد مرور مدة ألف عامٍ بدا أمر يعين الصادقين ولا يبقي شكوك ذوي الخصام فليس لمنكر عذر صحيح سوى التسويل زورا كالحرام فهذا يوم تهنية وفتح وتنجية الخلائق من أثامي بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامرِ کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات اے ایم فائیو تھرٹی پہ دس سے بارہ بجے کے درمیان اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز آپ یہ پروگرام نو سے ساڑھے نو بجے کے درمیان عربی زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں سامعن کرام آپ اگر ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعن کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ کے نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ پروگرام کے اختتام تک آپ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں سامعین کرام آپ سے گزارش کہ اگر آپ کے سوالات کا دورانیہ ایک منٹ یا اس سے مختصر رہے اور اگر آپ ایک سے زائد مرتبہ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو آپ کے دو سوالات کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ ہو اور مقصد اس کا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اب آپ پروگرام میں شامل ہو سکیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اور سامعہ اکرام اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل اپنے سوالات ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامع اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ آج کل برمپٹن کے علاقے میں بطور مشنری خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ کے تحقیقی مضامین جماعت احمدیہ کی official website W W W dot Alislam dot org پہ دیکھے جا سکتے ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامع کرام جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ انصر رضا صاحب پروگرام کی اپنے پروگرام کی ان سیریز میں صداقت حضرت مسیح معود علیہ السلات وسلام کے کسی خاص پہلو پر یہ پروگرام پیش کرتے ہیں جی انصر صاحب آج آپ کس پہلو پہ جی جیسا آپ نے فرمایا کہ جو مین موضوع ہے وہ تو صداقت سیدنا حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ والسلام ہی ہے اور اس سلسلے میں میں پچھلے کچھ عرصے سے اپنے سامعین کی خدمت میں ضرورت زمانہ کے متعلق کچھ گزارشات کر رہا ہوں اور ان میں میں نے یہ بتایا ہے جس کو دہرا بھی چکے ہیں کئی دفعہ اس کو دوبارہ سے اپنے سامعین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تاکہ <clears throat> جو بات ہے وہ ذہن نشین ہو جائے اور مختلف پہلوؤں سے اس کو اپنے سامعین کے سامنے رکھا جائے اور <clears throat> کج بیسی سے اجتناب کیا جائے اور جو باتیں میں اپنے موضوع سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں <clears throat> میری درخواست یہی ہے کہ اس کے مطابق گفتگو فرمائیں اور یہ بتائیں کہ جو گزارشات میں نے کی ہیں اس پروگرام میں وہ درست ہیں یا غلط ہیں اور اگر درست ہیں تو الحمد اچھی بات ہے لیکن اگر وہ سمجھیں کہ یہ غلط ہیں تو پھر اس کی کوئی دلیل دینی چاہیے اور اگر فوری طور پر دلیل آپ کے ذہن میں نہ ہو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کی اکثریت علماء کے طبقے سے تعلق رکھتی ہے ہم لوگ <clears throat> جو ہیں وہ عام لوگ ہیں جو دینی مدرسوں میں نہیں گئے کبھی جنہوں نے قرآن کریم کا عربی ترجمہ نہیں پڑھا اور جن کو دین کی بنیادی اصولوں سے بھی واقفیت نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے اور وہ ہے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کامن سینس جی اور وہ کامن سینس جو مکہ کے غریب لوگوں میں تھی وہ سعید فطرت وہ نیک دل جو بوڑھی عورتوں کے پاس تھا غلاموں کے پاس تھا نوجوانوں کے پاس تھا ان پڑھوں کے پاس تھا لیکن نہیں تھا تو علماء کے پاس نہیں تھا اس دور کے اور اگر نہیں تھا تو بڑے بڑے عمرا کے پاس نہیں تھا جو پڑھے لکھے تھے جو ان کو اپنی علم اور حکمت پر ناز تھا ان کے پاس نہیں تھا لیکن وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے وہ لوگ جو کبھی کسی دینی مدرسے میں کیا کسی دوسرے مدرسے میں بھی نہیں گئے جن کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا لیکن کامن سینس تھی ان کے پاس اور ان کو جب بات بتائی جاتی تھی تو وہ ان کے دل پہ لگتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ درست ہے لیکن جو جیسے میں نے کیا کہ پڑھے لکھے لوگ تھے اپنے آپ کو علم اور حکمت کا باب سمجھتے تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا جو بالکل سیدھا سادہ دل میں اترنے والا پیغام تھا بلکہ اپنے زیر اثر جو لوگ تھے ان کو بھی گمراہ کرنے میں کوئی کثر نہیں چھوڑی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بتایا ہے کہ وہ مختلف طریقے سے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ عوام الناس کو آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے جیسے تم کھاتے پیتے ہو ویسے یہ کھاتا پیتا ہے اور اس میں اور تم میں بشری طور پر تو کوئی فرق نہیں ہے یہ صرف تمہارے اوپر ایک فوقیت اپنی قائم کرنا چاہتا ہے اس کا اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اور اس معمور کو اس مدعی نبوت کو جا کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو معاشرے کے بالائی طبقات ہیں جو کریم ہے معاشرے کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہ تو تمہارے پیچھے نہیں چلتے اور یہ جو ہیں یہ تو بادی اور رائے میں بظاہر تو بالکل ہی گھٹیا لیول کے لوگ ہیں اور ان کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے گویا دونوں طرف سے جا کر وہ اس مدین نبوت کے خلاف بھڑکاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں یہ بندہ جو ہے نا یہ تمہارے اوپر فوقیت جتانے کی کوشش کر رہا ہے تمہارا حاکم بننے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ وہی کام خود کر رہے ہوتے ہیں عوام الناس کے حاکم بن رہے ہوتے ہیں دوستی کے بھیس میں اور وہ جو مخلصانہ طور پر ان کو دین کی صحیح تعلیم دے رہا ہوتا ہے اس کو جھوٹا کہتے ہیں اور اس کو جا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عوام ہے یہ تو بالکل نچلے طبقے کے لوگ ہیں تو بڑے طبقوں میں تو تمہارے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں تو یہ جو ایک افطراک پیدا کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر یہ وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے مسلمان معاشرے میں ہر جگہ پہ اور عوام الناس کو بھڑکایا جاتا ہے یہ کہہ کر کے یہ بندہ تمہارے اوپر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے عزائم کچھ اور ہیں دین کے پردے میں کچھ اور کام کر رہا ہے لیکن اصل بات جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ علماء نہیں ہیں لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ نیک مزاج رکھتی ہے سادہ مزاج رکھتی ہے ہم نے پچھلے کئی سالوں کے تجربے سے یہ دیکھا ہے کہ جو فون کرنے والے ہیں وہ چند ایسے لوگ ہیں جن کا کام جو ہے وہ صرف شرارت کرنا ہے اور جو موضوع ہم لے کر آتے ہیں اس کو اوائڈ کرنا ہے تاکہ وہ بات کہیں لوگوں کے دلوں میں نہ پہنچ جائے اور ہم مختلف طریقے سے مختلف استضاء اور تضحیح کا میز جملے بول کر اور بے بنیاد اعتراضات کر کے اصل بات لوگوں تک پہنچنے سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ان ارادوں کو ناکام بنایا جائے اور سیدھے سادے الفاظ میں جو پیغام ہے اسلام کا اور احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام جس کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور ان کو بتایا جائے جو اللہ کے فضل سے ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمارا دین اللہ کے فضل سے اسلام ہے جس کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے اور اس کا اس زمانے میں احیا کیا ہے اس کو ریوائیو کیا ہے ریجوینیٹ کیا ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلاۃ والسلام نے اور اس سلسلے میں ان کی صداقت کے کئی دلائل ہم پہلے دے چکے ہیں آج کل جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ ہے جو زمانے کی ضرورت ہے جی۔ کیونکہ ضرورت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس سلسلے میں جو آج ہم نے شروع میں آیات سنی ہیں اس پروگرام کے آغاز میں وہ سورہ بن اسرائیل کی چند آیات ہیں سورہ بن اسرائیل جو ہے وہ سترہ نمبر کی صورت ہے اس کو الاسراء بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اسرا کا ذکر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے آیت اس کی سولہ سترہ اور اٹھارہ ہم نے آج سنی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اللہ الرجیم من منحت فعنما یہ تدیل نفس ہی اور جس نے ہدایت پائی یا سیدھے راستے پر چلا تو اس نے اپنے جان کے لیے اپنے نفس کے لیے ہدایت پائی اس کا فائدہ تو اس کے نفس کو ہی ہے ومن دا ما یہ دل ولیحہ اور جس نے گمراہی اختیار کی تو اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا اس کی گمراہی کا ولا تذر و واضر تم وزرا اخرا اور کوئی بھی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی جو بھی بندہ کرتا ہے وہ اس کی اپنا اس کے سر پر ہی بوجھ پڑتا ہے اس کا وبال اسی کو ہے یہ نہیں کہ کروں میں اور بھریں آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو علماء ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن گمراہ تب کریں گے نا جب گمراہ ہونے والے ہوں گے جی۔ جیسے مقناطیس ہے وہ کھینچے گا تو لوہے کو لکڑی کو تو نہیں کھینچ سکتا تو لوہے میں کھینچے جانے کی طاقت ہے مقناطیس میں کھینچے جانے کی طاقت ہے کہ وہ کھینچتا ہے اور لوہا کھینچتا ہے اگر لوہے میں کھینچنے کی طاقت نہ ہو تو مغناطیس نہیں کھینچ سکتا اس کے سامنے لکڑی رکھ دیں پلاسٹک رکھ دیں کبھی بھی نہیں کھینچے گا اس کو اسی طرح جو گمراہ ہوتے ہیں ان میں گمراہ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے جس جو گمراہ کرتا ہے اس میں گمراہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس لیے گمراہ کرنے والا اپنا وبال بال اپنی سزا پائے گا گمراہ ہونے والا یہ نہیں کہے گا کہ اس نے مجھے کہا تھا تو میں ہو گیا اس کو خود چاہیے کہ وہ اس نے خود کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمایا کہ میں نے تم کو کان اور آنکھ اور دل دیے ہیں خود تم سوچو سمجھو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے آپ کو راکٹ سائنس کی ضرورت ہو بلکہ کامن سینس کی ضرورت ہے جو میں بار بار بیان کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تذیر و واضح تم وزرا اخرا کوئی بھی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی وہ ماں کنہ نہ حتیٰ نب اثا رسولہ اور ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول مبوس نہ کر لیں اور فرماتا ہے کہ و اضا اردنا انوہل کا کریتن اور جب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو تباہ کر دیں امرنا مترفی ہا تو ہم اس کے جو خوشحال لوگ ہیں ان کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں ف فسکو بس وہ فسق و فجور کرتے ہیں ف فسکو فی ہا اس میں وہ فسق و فجور کرتے ہیں فحق کا علیہ القول ہو پھر ان کے اوپر قول صادق آ جاتا ہے فدمبر نہ تدمیرہ تو پھر اب اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور فرمایا کہ وکم اہلک نامن القرون من نو نوح اور نوح کے بعد بھی ہم نے بہت سی بستیوں کو اس طرح ہلاک کیا ہے وکفاب رب کا بے جنوب عباد ہی خبیرم بصیرہ اور اللہ تعالیٰ تیرا رب جو ہے وہ اپنے بندوں کے جو گناہ ہیں ان کو جاننے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے کافی ہے یعنی کہ وہ خود اپنی ذات میں اتنا سفیشینٹ ہے کہ اس کو کسی اور کی انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون بندہ کتنا گناہ گار ہے تو یہ جو اس میں میں نے سب سے پہلی یاد آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا آخری ٹکڑا ہے وہ ماں کو نہ مہذبینہ حتیٰ نہ بسا رسول کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول مبوس نہ کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جگہوں پہ بھی کہ وہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو رسول بھیج دیتا تو شاید پھر ہم مان ہی لیتے اس لیے اللہ تعالیٰ جب تک رسول نہ بھیج کر ان کے اوپر حجت نہ پوری کر لیں تب تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا اچھا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی اب ہمارے اوپر تو بھی عذاب نہیں ہے لیکن اس کے اعترافات میں آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں کیونکہ اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کہتے جی وہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں ان کو ہم اسی طرح اس میں بیان کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں جناب حامد میر صاحب اور یہ چودہ جولائی دو ہزار گیارہ کا ان کا کالم ہے روزنامہ جنگ میں ہی شائع ہوا تھا اور اس میں <clears throat> انہوں نے کچھ واقعات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں جو کراچی میں مہاجروں کے اور پختونوں کے جو آپس میں لڑائی جھگڑا ہے اور پھر اس طرح کی کچھ اور باتیں جو ملک بھر میں ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہم <clears throat> عذاب کا شکار ہیں تو یہ تمام جو واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں یہ لمبا کالم ہے لیکن اس کے آخر میں <clears throat> وہ یہ کہتے ہیں ایک تقریب کا حال بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں وہ شامل ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے خراب حالات کے باعث جامعۃ الرشید کی سالانہ تقریب منسوخ کرنے پر غور ہو رہا تھا لیکن تاجر برادری کے اصرار پر تقریب منسوخ نہ ہوئی اور دس جولائی کو منعقد ہونے والی تقریب میں جس جسٹس ریٹائرڈ سعید الزما صدیقی جو فوت ہو گئے جو ابھی گورنر بنے تھے فوتوں کے بعد میں justice retire Khalil Urrahman Khan justice retire Khawaja Sharif doctor Sher Ali Shah صاحب جناب مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ اور اشتیاق بیگ کے علاوہ ملک بھر سے ہزاروں جعید علماء نے شرکت کی حضرت ہزاروی نے کراچی کے حالات کو اللہ کا عذاب قرار دیتے ہوئے ان حالات ان حالات سے نجات کے لیے بڑے دلسوس انداز میں دعا کی اور مجھ سمیت ہزاروں سامعین کو رلا دیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حامد میر صاحب نہیں کہہ رہے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اور جو مولانا ہزاروی صاحب ہیں وہ ہزاروں جید علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہے ہیں جی بڑے بڑے جسٹس جو ہیں ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہے ہیں اور کوئی ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب آپ غلط کر رہے ہیں ہمارے اوپر تو اللہ کا عذاب ہے ہی نہیں کویا انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں اللہ کا عذاب ہم پر وارد ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سولہ میں کہ جب تک ہم رسول نہ مبوس کر لیں ہم عذاب بھیجتے نہیں وہ ماں کنہ موزے بینا حتیٰ نب اثا رسولہ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ عذاب ہے تو رسول کہاں گیا اور اگر رسول نہیں ہے اور عذاب آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے نوزب اللہ کے اللہ کی بات غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رسول کے بغیر عذاب بھیجتا ہی نہیں پھر اس کے بعد دوسرا جو حوالہ ہے وہ روزنامہ ایکسپریس ہے پندرہ سپتمبر دو ہزار گیارہ اور اس میں مولانا فضل کریم صاحب فرماتے ہیں سنی تحاد کونسل پاکستان کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے رکن صاحب زارہ حاجی محمد فضل کریم صاحب میرا خیال ہے یہ بھی شاید فوت ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بارش سیلاب اور ڈینگی عذاب لاہی کی مختلف شکلیں ہیں سنی تحاد کونسل پاکستان کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے رکن صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم نے کہا ہے کہ طوفانی بارشیں سیلاب ڈینگی وائرس جیسے مسائل اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو حکمرانوں کی بدعمالیوں اور ملک میں جاری ظلم کے نظام اور احکامات الہی سے روگردانی کا نتیجہ ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب حکمران اللہ کے باغی بن جائیں اور ہر طرف لوٹ مار ہو امانتیں ہڑپ کر لی جائیں مالدار زکوٰۃ دینا بند کر دیں تو ایسے حالات میں امت سیلاب زلزلوں اور سرخاندیوں کا انتظار کرے اب یہ دوسرے مول صاحب ہیں جو وہی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو باتیں ہیں وہ عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہیں اس کے بعد پھر یہ ڈیلی ایکسپریس ہی ہے چودہ جولائی سن دو ہزار بارہ اور اس میں ہمارے بڑے مشہور اوریا مقبول جان صاحب اپنے جی۔ کالم حرف راز میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ علامتیں تو ساری آ چکی ہیں تو کیا ہمیں واضح علامتوں کا ذکر ہے تو فرما وہ لکھتے ہیں اس میں کہ اللہ نے قرآن قرآن پاک میں اپنے غیظ و غضب کی تین علامتیں بتائی ہیں ان تینوں میں سے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کم ترین یہ بتائی کہ تمہیں آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کی گردنیں کٹوا کر عذاب کا مزہ چکھایا جائے یہ عذاب ہم پر برسوں سے مسلط ہے لیکن ہم وہ بے حص قوم ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اپنوں کی لاشیں گنتے پھرتے ہیں اتنے پٹھان اتنے سندھی اتنے اردو بولنے والے اتنے پنجابی اتنے بلوچ مارے گئے جن کے دن رات اللہ کا کلام پڑھنے پڑھانے پر صرف ہوتے ہیں وہ بھی اسی گنتی میں لگے ہوئے ہیں اتنے شیعہ اور اتنے سنی مارے گئے دوسری علامت آسمانوں سے عذاب نازل کرنے کی ہے سیلاب آئے ہم نے سوچا تک نہیں کہ کیوں آئے تیسری علامت پاؤں کے نیچے سے عذاب جب زمین تھر تھراتی ہے یہ وہ مقام ہوتا ہے جب لوگ ڈھلوان میں گرتی بس کی طرح کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے بھاگتے ہیں گھروں سے باہر بھاگتے ہیں جائے پناہ ڈھونڈتے ہیں کیا ہمیں سنبھلنے کے لیے اس سلامت کا انتظار ہے تو وہ کہتے ہیں جی عذاب تو آ چکے ہیں اور چھوٹے چھوٹے آ چکے ہیں عذاب اب کیا آپ کو بڑے عذاب کا انتظار ہے کہ جب سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے اس وقت ہی آپ سنبھلیں گے یہ اگلا جو حوالہ ہے وہ ابھی روزنامہ ایکسپریس سے ہے اٹھارہ اگست ہے سن دو ہزار بارہ وہ بھی اور یہ مقبول جان صاحب کا ہی کالم ہے ان کو پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے یہ آخر میں لکھتے ہیں کہ سب قرآن پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے عذاب کی نشانیاں نہیں دیکھتے سورہ النام کی پینسٹھویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے لڑا دے اور یوں ایک دوسرے کی طاقت اور عذاب کا مزہ چکھا دے ہم تعصبات کے اندھے غار میں گم ہیں اور ہماری حالت سورہ یاسین میں بیان کیے گئے اللہ کے اس عذاب میں گرفتار والی ہے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں ملیہ میٹ کر دیں پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں لیکن انہوں نے کہا کچھ سجھائی دے گا اور عذاب سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اجتماعی استغفار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کالم میں کہ ہم اس وقت عذاب کا شکار ہیں یہ روزنامہ جنگ ہے گیارہ نومبر ہے سن دو ہزار بارہ اور اس میں وہ تبلیغی جماعت کا جو اجتماع ہے اس کی خبر دیتے ہوئے اس کی شہ سرخی ہے کہ خود کش حملے سیلاب زلزلے سب اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہیں علماء وہ لکھتے ہیں آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے اس طرح کی آفتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں گی تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ سارا اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر انہوں نے کہا کہ اصل طاقت اللہ کی ذات ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے خود شملے بم دھماکے سیلاب زلزلے اور سنامی سب اللہ کی نافرمانیوں کی نشانیاں اور امت کی ناتفاقی کا نتیجہ ہیں جی پھر اس کے بعد ایک دو اور میرے پاس حوالے ہیں وہ میں آپ کی میں پہلے پیش کر دوں یہ اپریل سترہ سن دو ہزار تیرہ روزنامہ جنگ اور اس میں مفتی نعیم صاحب جو ہیں وہ بھی اس حالت کو عذاب قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں مفتی نعیم نے کہا کہ جب بدامالیاں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ مختلف انداز میں فساد ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان میں امانت میں خیانت آ جائے وہ لوگوں کے مال کو کھانا شروع کر دے رزیل لوگ حکمران بن جائیں اور عوام کے مال کی لوٹ مار شروع کر دیں تو قوم پر تین عذاب مسلط ہوتے ہیں ایک آسمانوں سے طوفان اور بارش کے ذریعے ایک زلزلے کے ذریعے اور تیسرا آپس میں لڑائی کرا کے ان کو ختم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو مختلف باتیں ہیں وہ ہمارے لیے عذاب ہیں پھر یہ جنگ اخبار ہے جنوری سات ہے دو ہزار تیرہ اور اس میں طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ کرپٹ حکمران اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں انہوں نے حکمرانوں کو اللہ کا عذاب قرار دے دیا عذاب تو عذاب ہے نا جس کی مرضی شکل میں آئے پھر یہ روزنامہ جنگ ہے دو نومبر سن دو ہزار تیرہ اور وہ کہتے ہیں یہ بھی عالمی تبلیغی اجتماع ہے وہ کہتے ہیں فضول خرچی اور بے حیائی کی وجہ سے امت تباہی کے دہانے پر ہے وہ آپ کو ایک دفعہ میں نے آیت بتائی تھی نا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کن تم اللہ شفا حفرت النار جی کہ تم آ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے تو یہ جو صورت حال اس وقت ہے اس وقت تھی وہ اب علماء کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے اوپر وہ وارد ہو چکی ہے اب ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں اس وقت اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ نومبر دو سن دو ہزار تیرہ کا روزنامہ جنگ ہے اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس وقت عذاب کا شکار ہیں تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں جی۔ پھر یہ امت اخبار ہے اور امت اخبار آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ہے یہ جون آٹھ ہے سن دو ہزار چودہ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ قدرت کا عذاب ہم سب ذمہ دار اور اس میں انہوں نے مختلف واقعات کے بارے میں بتایا ہے کہاں پہ حادثے ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں جھوٹ فریب منافقت ناانصافی اور حق تلفی کا مشاہدہ قدم قدم پر دیکھنے میں آتا ہے عام شہری بھی اشتعال اور ایک دوسرے کا حق مارنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں تو جن کے پاس جتنے زیادہ اختیارات ہیں وہ اسی قدر دوسروں کو لوٹنے اور ظلم کرنے میں جری نظر آتے ہیں علماء کرام اگر معمول کی تقریریں کرنے اور محض فروئی باتیں بیان کرنے کی بجائے اپنے بیانات میں لوگوں کو سادگی شائستگی اور ایک دوسرے سے ہمدردی کا سبق دیں اور ثبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفۂ راشدین صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین کے سچے واقعات پیش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ معاشرے میں اس کے اثرات ظاہر نہ ہوں لیکن قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ جن علماء کرام اور ان کی تنظیموں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہم لوگوں کو سلامتی کا راستہ دکھائیں گے ان کی اکثریت خود سیاست اور دولت کے پیچھے بھاگتی نظر آتی ہے حد تو یہ ہے کہ دینی شاعر کا کھلے عام مذاق اڑانے والوں کے اجتماعات میں شریک ہو کر قاتلوں اور دہشت گردوں کے لیے رکت آمیز دعائیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے شر سے اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنی دولت و املاک کو بچا سکیں تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جب پورے معاشرے میں ظلم و ناانصافی پھیلی ہوئی ہو اور ایمان کے آخری درجے کے مطابق بھی دلوں میں سے گناہ کا احساس ختم ہو جائے تو قدرت کے عذاب سے کیوں کر بچ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ روزنامہ ایکسپریس ہے جون نو ہے سن دو ہزار چودہ ایک دفعہ پھر ہمارے محبوب کالم نگار ہیں اور یہ مقبول جان صاحب جی۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ درج ہو چکا ہے اور ہم نہیں جانتے لیکن یہ عذاب جو ہے نا وہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مقدمہ کہیں اور درج ہو چکا ہے یہ مقدمہ آئی ایس آئی اور فوج کی تصدیق کا مقدمہ نہیں اس مقدمے کا کوئی ایک مجرم نہیں اس مقدمے کا پہلا عذاب ہم گزشتہ کئی سالوں سے بھگت رہے ہیں اور انہوں نے وہی دوبارہ سورہ اللہ نام کی آیت پیش کی ہے چھیاسٹھ نمبر ہمارے پاس ان کے پاس پھر یہ ایک دو اور ہیں ابھی جی ضرور یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے وحدت امت وہ مولانا محمد اساق صاحب نے اس کو لکھا ہے خطیب جامعہ مسجد محمدی کریمیہ فیصل آباد اس میں بھی انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے علاوہ سخت عذاب یہ ہے کہ آپس میں انتشار اور بے اتفاقی کی وبا پھوٹ پڑتی ہے ایک قوم کے فرزند ایک ملت کے افراد مختلف ٹولیوں فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں کہیں مذہب وجہ فضاد بن جاتا ہے اور کہیں سیاست باعث انتشار اپنوں کی عزت اپنوں اپنے ہاتھوں خاک میں ملا دینا بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا ہے اوروں کو رہنے دیجیے اپنے گھر کا حال دیکھیے جب سے ہم نے سرات مستقیم سے انحراف کیا ہے ہم کن پستیوں میں دھکیل دیے گئے ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں عذاب کی یہ گھڑی آ چکی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چشم بینا دی ہے وہ اسلمہ بلحہ شدید تر ہوتے ہوئے عذاب کی ہولناکیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے جہنمی شعلوں کی تپش کو اپنے دل درد مند میں محسوس کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ عذاب کی گھڑی جو ہے جس کے بارے میں پہلے بتایا گیا تھا وہ آ چکی ہے اور پھر آگے وہی دو مختلف اخبارات کی وہی باتیں ہیں کہ عذاب جو ہے وہ ہمارے اوپر آ چکا ہے اور اب ہمیں صرف جو واضح علامتیں ہیں صرف ان کا انتظار ہے کہ بس اب جو ہستی سے لپیٹ دیا جائے اور ہمارا سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے تو سامعین یہ میں نے آپ کی خدمت میں بات رکھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سولہ سترہ اور اٹھارہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتا ہے تو عذاب سے پہلے رسول بھیجتا ہے اس رسول کے بغیر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اے رسول جب تک آپ ان میں ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں ہوں اور اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے جی تو اب اگر عذاب ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہیں کیونکہ خدا نے کہا ہے نا کہ جب آپ اگر موجود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے عذاب بھیجے گا تو آضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ ایک انسان تھے ایک طبعی عمر پا کر وہ فوت ہو گئے لیکن اگر ان کا پیغام ہمارے دلوں میں زندہ ہو اور ان کی ہدایات کے مطابق ہم قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوں ان کی سنت پر عمل کرتے ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھ سکتا ہے لیکن اب تو اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق کہ آپ بھی ان میں نہیں ہیں اور یہ سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ چکا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کوئی فون آئے گا اور یہ کہے گا کہ جی اور کسی رسول کی کیا ضرورت ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا تو وہ آئے اور انہوں نے ہمیں یہ ساری باتیں بتا دیں تو جب انہوں نے ساری باتیں بتا دیں تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا جیسے وہ میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ ایک آدمی ایک کلو گوشت لے کر آیا اور بیوی سے کہنا کہ اس کو پکا دو وہ پکاتے پکاتے اس کو بڑا مزیدار اس نے پکایا وہ چکھتی گئی چکھتے چکھتے سارا کھا گئی بندہ شام کو گھر آیا تو اس نے کہا کہ اچھا لاؤ بھائی وہ گوشت بڑی بھوک لگی ہے تو وہ تو سارا خود کھا گئی تھی تو اس نے کہا وہ جو ہماری بلی نہیں وہ کھا گئی سارا جی اس نے کہا اچھا اس نے بلی پکڑی بلی کو تولا تو بلی بھی ایک کلو کی تو گوشت بھی ایک کلو تھا تو ایک کلو گوشت اگر بلی کھا گئی ہے تو پھر بلی دو کلو کی ہونی چاہیے تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک کلو ہے تو اگر یہ بلی ہے تو گوشت کہاں گیا اور اگر یہ گوشت ہے تو بلی کہاں گئی جی دونوں بیک وقت ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتے تو اب بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں موجود ہیں تو عذاب نہیں آ سکتا اور اگر عذاب آ گیا تو وہ ہمارے اندر نہیں ہے اور اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر رسول کے آئے کے بغیر عذاب نہیں آ سکتا رسول آنے چاہیے نا کوئی نہ کوئی جی چاہے وہی اپنے دوبارہ بے میں آ جائیں یہ لمبی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول ہونا چاہیے نا جن کو آپ ماننے والے ہیں وہ بھی آپ کے اندر نہیں ہیں اور خدا نے ان کی یاد دہانی کے لیے جس کو ان ان کے غلام کو ان کی ماتحتی میں بھیجا تھا اس کو آپ مانتے نہیں جی اور پھر شادی کہتے ہیں کہ عذاب آ چکا ہے ہمارے اوپر تو عذاب اور رسول جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ رسول پہلے آئے گا وہ حجت پوری کرے گا پھر عذاب آئے گا آپ یہ کہتے ہیں کہ عذاب تو ہے رسول نہیں ہے نہ تو پہلے والا ہے نہ کوئی اور خدا نے بھیجا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کامن سینس یہ کہ اللہ کا کلام نوز و بلا غلط ہے جو خدا نے جو اصول بتایا ہے وہ غلط ہے تو وہ تو نہیں ہو سکتا اللہ کا جو کلام ہے وہ تو اپنی جگہ بالکل درست ہے اس میں تو رتی برابر بھی غلط ہونے کی گنجائش نہیں ہے جیسے آزو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہنے کی یا رسول اللہ میرے بیٹے کا پیٹ خراب ہے آپ نے فرمایا اس کو شاید دو تو وہ آئی دوبارہ اس نے کہا جی اس کا تو پیٹ اور خراب ہو گیا آپ نے فرمایا اس کو اور شاید دو پھر جی۔ دوبارہ تیسری دفعہ آئی اس نے کہا جی کہ اس کا پیٹ تو اور خراب ہو گیا ہے آپ نے فرمایا اس کو اور شہد دو تمہارے بیٹے کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے خدا سچ کہتا ہے جی مطلب یہ کہ خدا سچ کہتا ہے تمہارے بیٹے کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے کہ وہ غلط ہے لیکن خدا کا کلام کہ شہد میں شفا ہے یہ غلط نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو اس کے اندر اتنی زیادہ وہ بیماری تھی ہوتا نا جی۔ کہ آپ کو بڑی ڈوز دینی پڑتی ہے تو تھوڑی ڈوز کے ساتھ کام نہیں بنتا پھر اور دی پھر بھی کام نہیں بنا پھر اور دی پھر کام بنا کیونکہ کیڑے اتنے زیادہ تھے مرض کے جراثیم اتنے زیادہ تھے کہ وہ ایک چمچ شہد سے نہیں ٹھیک ہوئے اس کو بار بار دینا پڑا تب کہیں جا کے وہ ٹھیک ہوا اس لیے اللہ کا کلام غلط نہیں ہے خدا جھوٹ نہیں بولتا نظب اللہ لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنے سے مراد یہ کہ ہم غلط ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو رسول بھی ہیں حالانکہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے اگر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان میں موجود ہوں تو عذاب نہیں ہو سکتا تو اگر عذاب ہے تو پھر وہ بھی نہیں ہے اور پھر خدا نے رسول بھیجا ہے عذاب سے پہلے قرآن میں کہتا اللہ تعالیٰ وہ ماں کنہ مذبینہ حتیٰ نب ایسا رسول اور اگلی یاد میں فرمایا کہ جب میں کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہوں تو میں اس کے عمرا کو خوشحال لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیتا ہوں اور اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو عمرا ہیں خوشحال لوگ ہیں کتنے بدکار ہیں کتنے فاسق ہیں کتنی لوٹ مار کرتے ہیں جتنے مرضی سیاستدان اٹھا کے دیکھ لیں امیر لوگ دیکھ لیں سب کے سب اب میں نے بتا چکا ہوں میں کئی دفعہ کہ لوگوں کا کیا حال ہے معاشرے کا کیا حال ہے اس وقت کوئی بھی نہیں چھوڑتا جس کو جس کا بھی تھوڑے سے بھی اس کے پلے میں ہے نا تو وہ بھی نہیں چھوڑتا بدکاری کرنا ہے بتیس ارب روپے کا جوا لگا ہے ابھی یہ پی ایس ایل کے اوپر جی۔ پاکستان میں بتیس ارب روپے کا یعنی جس قوم کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے جس قوم کے پاس ڈینگی مارنے کے لیے سہولت نہیں ہے ہسپتالوں میں بیڈ نہیں ہیں ابھی وہ جو تھوڑا سا پہلے وہ سیون شریف میں دھماکہ ہوا تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ٹراما سینٹر نہیں ہے یعنی سیون شریف میں پورے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں عقیدت مند جو ہیں اور دمالے پڑتی ہیں وہاں پہ عقیدت مطلب جو بھی کرتے ہیں وہ عقیدت ہے نا ان کی اتنا وہاں پہ لوگوں کا ہجوم ہے اتنا وہاں پہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے گورنمنٹ کو محکمہ اوقاف کو وہاں سے آمدنی ہوتی ہے لیکن ایک ٹراما سینٹر نہیں بن سکا وہاں پہ کہ دھماکہ ہوا اور لوگوں کو لے جانے کے لیے تو ان کے پاس کوئی ہسپتال بھی نہیں تھا ٹراما سینٹر تو بہت بڑی بات ہے تو وہ آپ کر نہیں سکتے یہ لوگوں کا حال ہے عمرہ کا کہ اپنے کھانے کے لیے ان کے پاس بہت ہے آپ جائیں کراچی میں لاہور میں پنڈی میں اسلام آباد میں پشاور میں بڑے بڑے شہروں میں آپ کو جو برانڈڈ کپڑے ہیں وہ مل جائیں گے آپ کو پچیس پچیس ہزار کے سوٹ خریدتے ہوئے خواتین عام نظر آئیں گی کھانے پینے کے ریسٹورینٹس جو ہیں نا وہ رات دو بجے تک بھرے ہوتے ہیں جی۔ شادیوں میں وہ اتنا اتنا خرچ کرتے ہیں لیکن غریب آدمی کے لیے کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے نہ حکومت کے پاس ہے نہ عام لوگوں کے پاس ایک ملک ریاض رہ گیا وہ کبھی باغ ابن قاسم خرید لیتا ہے کبھی وہ کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے جی مجھ سے لے لو پیسے تو جی۔ میرا مطلب ہے اسی کو بنا دو صدر پاکستان کم از کم وہ کاروبار کر رہا ہے تو نواز شریف کی طرح اگر کاروبار بھی کر رہا ہے تو کم از کم لوگوں پہ بھی تو لگائے نا اگر اس کا کھلا لنگر چل رہا ہے تو یہ سامعین میں آپ کو یہ ساری مثالیں اس لیے بتا رہا ہوں بالکل ٹوٹلی کوئی عالمانہ گفتگو نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے میں آپ کو بالکل جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے جو سیدھی سادھی بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس وقت جو صورت حال ہے وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ رسول کی ضرورت ہے بلکہ عذاب کا اعتراف یہ کہہ رہا ہے کہ رسول آ چکا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم عذاب کا شکار ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول آ چکا ہے ہم نے نہیں مانا کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول کے بغیر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کے لیے آپ کو علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں وہ کیسے غلط ہو سکتی ہیں جبکہ وہ بالکل کامن سینس کی باتیں ہیں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی رات نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز نو بجے سے ساڑھے نو بجے کے درمیان آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ وسلام کے سلسلے میں ضرورت زمانہ کے حوالے سے کامن سینس یا عقل عقل سلیم کی روح سے قرآن کریم سے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی معاشرے کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ وہاں پہ رسول نہ بھیج دے یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور آپ سامعین سے گزارش کہ آپ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے ہی پروگرام کے اختتام تک یعنی کہ تقریباً گیارہ بجے تک سوالات پوچھیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے آئی ڈی ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A جی انصر صاحب پہلے کالر آج کے ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد صاحب ٹورانٹو سے راشد صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سر میں نے پورا تو خیر ان کا بیان نہیں سنا آدھا ایک سنا ہے لیکن پچھلے پروگرام یہ نہیں تھے اس سے پچھلا پروگرام میں نے سنا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی جو ہے نا امت مسلمہ وہ ختم ہو چکی ہے اور اسی پر ان کا موضوع بحث یہی اب آج یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں پر عذاب آ چکا ہے پاکستان پہ پہ خاص طور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ نبی آئے انہوں نے مانا بات یہ ہے دنیا جو ہے نا ایک فارمولے کے تحت چل رہی ہے یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں جو کچھ بیان ہوا قرآن میں پہلی امتوں پر عذاب آئے قرآن پاک آنے کے بعد نا اب ایک واضح جو ہے اللہ تعالیٰ نے لائن آف ایکشن کانسٹیٹیوشن دے دیا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا یہ کرو گے تو یہ ہوگا قوم لوت تباہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے سو موٹو کیا ہاں صحیح ایکشن لیا راشد صاحب آپ سوال کریں تبصرہ کمنٹری نہ کریں نہیں نہیں آپ صرف آپ سوال کریں آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو میں نے باتیں کہی تھی وہ بالکل درست ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مان دیا نہیں نہیں ہم آپ کو یہاں پہ بولنے کی اجازت اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ آپ کا پروگرام نہیں ہے ہمارے خرچے کے اوپر آپ بول سکتے آپ سوال کریں سوال یہ ہے جی بلکہ سوال یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا بھی اگر مرزا صاحب کو نبی تو یہ یہ یہ حالات نہیں بدلیں گے کسی طرح رہے سوال نہیں ہے یہ تبصرہ آپ کا تھینک یو ویری مچ جی تھینک یو جی, جی، صاحب یہ آپ کی خواہشات ہیں جو ان کبھی بھی نہیں پوری ہوں گی اس لیے کہ ابھی ہم یہ وٹنس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلاۃ وسلام کو مان لیا ہے ان کے اندر سے وہ تمام باتیں ختم ہو چکی ہیں جو دوسرے معاشرے میں موجود ہیں ابھی فون کر دے گا کوئی نہ کوئی بندہ کہ جی آپ کا فلائم دیے کرتا ہے فلائم دیے کرتا ہے تو انفرادی ہم بات نہیں کر رہے ہم تو بات کر رہے ہیں اجتماعی اور جہاں تک جماعت کا تعلق ہے احمدیہ قوم کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ برائیاں ختم ہو چکی ہیں جو دوسری قوموں میں دوسرے معاشروں میں پائی جاتی ہیں انفرادی طور پر ہو سکتا ہے کہ اور عین ممکن ہے بلکہ ہوتا بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی برائی میں انفرادی طور پر اس کا شکار ہو لیکن جہاں تک اجتماعی حالت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو بار بار اللہ تعالیٰ قوم کا ذکر کرتا ہے اور پھر یہ نہیں کہتا کہ وہ قوم فرشتہ بن جاتی ہیں اس لیے ہم تو وہ باتیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ وہلائیبد اللہ امباد خوف امنا جو خدا نے اس قوم کی حالت بتائی ہے جو رسول کو مانتی ہے اس کو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ اس کی حالت خوف سے بدل کر امن میں آ جاتی ہے اس وقت پوری دنیا میں سوائے جماعت اہم کی کہ اور کوئی ایسا مذہبی گروہ نہیں ہے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو خوف کی حالت سے نکل کر امن میں آ گئی ہو خاص طور پہ مسلمانوں میں وہ سارے کے سارے خوف کی حالت میں ہیں اور جی۔ جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے جب بھی کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے سارے مسلمان کہتے ہیں یا اللہ کو مسلمان نہ ہو بیچ میں ورنہ پھر سختی آ جائے گی اور تو اس کے نتیجے میں پھر ہوتا یہ ہے کہ نکلتا مسلمان ہی ہے اور پھر مزید سختی ہوتی ہے مزید جو ہے وہ سینکشنز لگتی ہیں اور مزید خوف کی حالت ہوتی ہے بارڈرس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی باتیں بھگتنی پڑتی ہیں اس طرح کی جو پابندیاں ہیں وہ لگتی ہیں مسلمانوں کو لیکن جہاں تک احمدیہ جماعت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے اندر وہ باتیں نہیں ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ساری دنیا بھی مان تب بھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے تو جو خدا نے ایک آئے تین دفعہ ارشاد فرمائی ہے قرآن کریم میں کہ وہ حولزی ارس اللہ رسول و دین اللہ کے لیہس رحو دین کل ہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا ہے ہدایت و دین حق کے ساتھ دیکھا تاکہ اس کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے یعنی اسلام غالب آ جائے جب اسلام غالب آئے گا تو آپ کے نزدیک اسلام غالب آنے کے باوجود حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جو قرآن نے باتیں بتائی ہیں کہ انبیاء کے آنے سے ایک ریولیوشن آتا ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ غلبہ پاتی ہے اور لوگ جو ہے وہ صحیح راستے پر چل پڑتے ہیں آپ تو قرآن کو غلط کہہ رہے ہیں آپ مرزا صاحب کو غلط نہیں کہہ رہے آپ قرآن کے اصول کو غلط کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو اگر سارے نبی مان بھی لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی ہیں تو لوگ مان لیں گے نا کہ وہ نبی ہیں اور لوگوں نے مان لیا جب لوگوں نے نبی مان لیا اور وہ خدا کی طرف سے نبی ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ نے کس کو چیلنج کیا آپ نے مرزا صاحب کو چیلنج نہیں کیا آپ نے جماعت احمدیہ کو چیلنج نہیں کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہے آپ نے انکار کیا ہے قرآن کا آپ نے انکار کیا ہے اسلام کا اس لیے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں اتنے <laughs> آگے نہ بڑھیں کہ آپ کا اپنا دین جو ہے وہ خطرے میں بڑھ جائے اگر کو باقی بچا بھی ہے اس وقت تو اللہ رحم کرے بہت بہت شکریہ انصر صاحب اشفاق وڈائش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹورانٹو سے اشفاق صاحب السلام علیکم جی وعلیکم جی سر جی میرا سوال تو نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو مسلمان بھائی اگر کال کرتے ہیں نا وہ کال نہ کریں اس لیے پروگرام آپ کے مرضیوں کا ان کو ضرورت نہیں کال کرنے کی کیونکہ یہ بینس کیا جی۔ جی۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اشفاق صاحب اگین آپ کا بھی سوال کوئی نہیں تھا تبصرہ ہی تھا جی انصر صاحب تبصرہ بھی نہیں تھا بس وہ دل کے پھولے پھوڑے اور کال وہ خود کر رہے ہیں <laughs> جی ای میلس کی طرف آتے ہیں رحمت اللہ صاحب کی دو ای میلز موصول ہوئی ہیں پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کامن سینس کی روح سے بتائیے کہ آسمان کیا ہے یا سائنٹیفکلی بتائیں کہ آسمان کیا ہے اور دوسرے سوال کا ان کا حصہ ہے کہ کیا کسی انسان کا سائنسی لحاظ سے یا عقلی لحاظ سے آسمان پہ کیا ممکن ہے جو آسمان ہے جیسے کہ عربی زبان میں اس کو سما کہتے ہیں اور سما ہر بلند چیز کو کہتے ہیں تو وہ جو کانسیپٹ ہے کہ آسمان گویا ایک ایسی ٹھوس چھت ہے اور اس کے اوپر کچھ آگے مزید جہان آباد ہیں تو وہ بات غلط ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بادل ہیں ان کو بھی سما کہا ہے اس لیے ہر بلند چیز جو ہے وہ سما ہے اور ہر نیچے والی چیز جو ہے وہ دنیا ہے جیسے دنا سے نکلا ہے سما دنا فتح اللہ تو دنا کا مطلب ہے نیچے آنا تو نیچے والی چیز دنیا اور اوپر والی چیز جو ہے وہ سما ہے اور انسان کا فزیکلی آسمان پر آباد ہونا اس جسم کے ساتھ ممکن نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب کفار نے مطالبہ کیا کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں سورہ بن اسرائیل میں ہے آیت نمبر نائنٹی فور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں اگرچہ رسول ہوں لیکن سوائے بشر اور رسول کے کچھ بھی نہیں ہوں اس لیے بشر چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو وہ آسمان پر نہیں جا سکتا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ زمین میں اگر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ان کے لیے رسول بھی فرشتہ ہی ہوتا اس لیے چونکہ زمین پر فرشتہ آباد نہیں ہو سکتا اگرچہ آ جا سکتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کا کوئی جسم تو ہے نہیں ایک اپنی ان کی کیٹیگری ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی تو جانتا ہے کہ وہ کیا ہے اسی طرح انسان آسمان پر جا کر آباد نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دنیا فرشتوں کے لیے نہیں ہے اور آسمان انسانوں کے لیے نہیں ہے اس جسم کے ساتھ مطلب روح تو البتہ جاتی ہے لیکن انسان جسم کے ساتھ اوپر نہیں جا سکتا جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب زاہد شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ پہلے ان کی کال لیتے ہیں زاہد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا والغوا فيه لعلكم تغلبون کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو شور کرو تاکہ تم غالب ہو اور جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اس کو سنو تاکہ تم پر رحم ہو یا صاحب جب بھی ہم قرآن سناتے ہیں وہ شور مچا چکا دے کہ ہماری پیسے خرچ ہو رہے ہیں anyway that is not ان کو چاہیے کہ خاموشی سے جب بھی قرآن پڑھوں میں تو سنیں ماں کا یہ ہے ماں کان اللہ معذب اللہ نہیں ہے کہ اللہ عذاب کر جب تک آپ ان میں ہو اور جب تک کوئی استغفار کرتا رہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے تو اللہ عذاب نہیں دے گا تو دوسرا یہ کہ رسول یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو سمجھتے ہیں ورنہ تو وہ قد وقع علیکم غضب ان میں رب کم ورث غضب تم پر تو غضب واقع ہو چکا اور عوام کو یہ رسول عوام کو کہتی ہے کہ تم پر غضب اور رجس واقع ہو چکی ہے اور تم تمہیں خبر ہی نہیں ہے تجا جنہوں نے نہیں فی آسمان سمیت تم تم ہم سے ان باتوں پہ جگڑتے ہو جو تم نے خود نام رکھا جی زہید صاحب آپ کا ٹائم محدود ہے ذرا اگر آپ سوال پیش کر دیں پلیز میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ آپ ایسے ناموں پہ مان سے لڑ رہے ہیں جو احمدیہ کا آپ نے اپنی طرف سے نام رکھ رہے ہیں اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری چلیں جی, جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی زید صاحب جی انصر صاحب سوال تو ان کا سوال نہیں یہ تو ان کا وہی کام ہے نا جو پہلے راشد صاحب نے کیا تھا کہ ہمارے خرچے پہ اپنی تقریریں کرتے ہیں آ کے جی۔ اور انہوں نے جو آیت پڑھی ہے جو میں نے بھی ابھی آیت پڑھ کر سنائی تھی آپ کو وہ انہوں نے پڑھ دی ہے اور ان کا ان کی دلی آرزو یہ ہے کہ بس یہ جو بھی کہتے ہیں وہ اصل حقیقت ہے اور ہم اس کو سن لیں آرام سے وہ ظاہر ہے کہ ان کا حق تھا وہ ہم نے سن لیا ہے لیکن یہ خود غور نہیں کرتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ماں کان اللہ اللّہ ہوں و انطافیم کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ ان ان کے اندر ہیں جی تو میں نے جو پہلے بات کی تھی اس کو انہوں نے نہیں سنا کیونکہ یہ سنتے نہیں ہیں الزام تو ہمیں دیتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے لیکن یہ خود نہیں سنتے اور ایک طرف سے اپنی جو ان کی تقریر ہے وہ جاری کر دیتے ہیں میں نے مختلف اعترافات بتائے ہیں لوگوں کے وہ کہتے ہیں کہ مذاب کا شکار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عذاب کی جو شکلیں بتائی ہیں اس کا بھی بار بار لوگوں نے اعتراف کیا اور یہ اگر قرآن کے ماہر ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ سورہ اللہ نام کی آیت نمبر ان کے پاس جو پینسٹھ ہے ہمارے پاس چھیاسٹھ ہے اس میں اللہ تعالیٰ تو یہی فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تم کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے پھر تم ایک دوسرے کا مزہ چکھو تب اوپر سے جو عذاب ہیں وہ ہوائی جہازوں کے بمباروں کی وجہ سے ڈرون کے ذریعے سے حملے ہو رہے ہیں اوپر سے جی۔ نیچے پاؤں کے نیچے سے خدا نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے نیچے سے فرمایا کہ اومن تاہتے ارجو لے تمہارے پاؤں کے نیچے سے تو پاؤں کے نیچے سے کیا ہوتا ہے برودی سرنگیں جب پاؤں آتا ہے اس کے اوپر وہ پھٹتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے وہ بھی دیکھ چکے ہیں ہم اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ فرقہ ہو چکے ہیں اور فرقہ فرقہ آج نہیں ہوئے کافی عرصے سے ہو چکے ہیں لیکن اب جو عذاب کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دوسرے کی جان مال اور آبرو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا عذاب تو عذاب تو آ چکا ہے اور خدا کہتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیج لے جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سولہ میں نے بتائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک رسول نہ آ جائے اور پھر جو خود انہوں نے پڑھی ہے آیت سورہ الانفال کی چونتیس نمبر آئے تھے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہیں وہ موجود نہیں ہے نیا رسول آیا نہیں تو پھر عذاب کہاں سے آ گیا عذاب نہیں ہونا چاہیے نا لیکن جی۔ یہ کہتے ہیں عذاب تو ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وما کان اللہ مؤز بہم بہم یستغفرون اور پھر وہ استغفار بھی کر رہے ہوں تو استغفار یہ تھوڑی کہ تصبیح پکڑ کے استخ اللہ استخ اللہ اللہ پڑھتے رہیں استغفار کا مضمون تو ایک وسیع مضمون ہے جو قرآن کریم نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ استغفار کرنے کا اصل میں مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے پچھلے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کریں آئندہ سے ان گناہوں کو ترک کر دیں اور اپنی بشری کمزوریوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اس کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو یہ غفرہ جو ہے اور استغفار جو ہے یہ بہت وسیع مضمون ہے صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں استخ اللہ استخ اللہ است کام وہی کرتے رہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر کہہ استخ اللہ پڑھ لیا اس کے بعد گھر واپس آ گیا اور آ کے پھر وہی کام شروع کر دیے جی۔ تو یہ تو نہ نماز ہے یہ نہ استغفار ہے تو زبان کلامی بات ہے نا ایک ایسا جسم ہے جس کے اندر روح نہیں ہے اس لیے یہ اصل تو انہوں نے جو یہ کہنا تھا کہ جی آپ نے نام رکھ لیے ہیں اپنی طرف سے تو ہم نے اپنی طرف سے نام نہیں رکھا خدا کے نبی نے نام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنا ایک رسول بھیجا ہے اپنا ایک نبی بھیجا ہے اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تمہارا نام مسلمان فرقہ احمدیہ رکھ رہا ہوں اور یہ قرآن کریم کے عین مطابق ہے کہ ایک نام ہوتا ہے ایک اس کی صفت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ وہ ماکم المسلمین من قبل وفی حاضہ کہ خدا نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی اور مسلم کہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیفہ مسلمن کہا ہے تو جی۔ حنیفن کا جو لاحقہ ہے سابقہ ہے وہ خدا نے پہلے لگایا اس کے ساتھ ان کی صفت پہلے بیان کی ہے اور پھر کہا مسلمن خالی مسلمن نہیں کہا حنیفہ مسلمن کہا ہے اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم سے اپنے نام کے ساتھ احمدی مسلم رکھتے ہیں اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک نام کیوں رکھا مسئلہ یہ ہے کیونکہ وہ تو قرآن کے مطابق رکھا نا کہ صفت کے ساتھ نام رکھا یا نام کے ساتھ صفت رکھی مسئلہ یہ ہے کہ جس نے رکھا ہے وہ خدا کا نبی ہے کہ نہیں جی۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کے اوپر زائد شاہ صاحب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں رکھا لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے خود ہی نام رکھ لیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا ایک رسول ہمارے درمیان آیا اس نے ہمیں یہ کہا کہ میں آج سے تمہارا نام احمدی مسلمان رکھتا ہوں تو مسئلہ یہ نہیں کہ احمدی مسلمان کیوں رکھا کیونکہ اس کی نظیر تو قرآن میں موجود ہے اس کی مثال تو قرآن کے اندر موجود ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس نے رکھا ہے وہ نبی ہے کہ نہیں اس پہ بات کرنی چاہیے آپ کو اور پھر اسے بھی پہلے ہی بات کرنی چاہیے کہ کیا نبوت جاری بھی ہے کہ نہیں وہ میں قرآن سے بتا چکا ہوں کہ نبوت جاری ہے اور حضرت مسیح محدود علیہ صلاۃۃ والسلام کی صداقت بھی میں بار بار بیان کر چکا ہوں اس کے اوپر بات کریں خام خواہ کے حملے کرنے کا کہ جی آپ نے اپنے پاس نان رکھ لیے الزام لگانے والی بات ہے نا بغیر ثبوت کے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب دو کالرس ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے راشد صاحب راشد صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام دیکھیں میں ایک درخواست آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں یہاں تحریر و تقریر کی آزادی ہے آپ جو مرضی جی راشد صاحب سوال پلیز مختصر ٹائم ہے ہمارے پاس سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ اور پاکستان کے خلاف ریڈیو پہ بیٹھ کے بات نہ کریں اوکے جی اگین انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا ہاں،, ہاں وہ ہے نہیں نا سوال ان کے پاس کیونکہ وہ صرف یہ دل کے پولے پھوڑ سکتے ہیں جی، جی۔ یہ فرسٹریشن ہے جو انہوں نے ظاہر کی ہے نا کیونکہ پاکستان کو انہوں نے قرآن کی یاد سمجھ دیا ہے تیرہ اگست انیس سو سینتالیس تک تو پاکستان نہیں تھا تو اس وقت یہ کیا کرتے تھے اور پھر پوری دنیا میں مسلمان ہیں اور وہ عرب نیشنلزم جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے مصر کا مسلمان مصر کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ کیوں پاکستان سے محبت کرے گا ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ ہندوستان سے محبت کرتا ہے وہ کیوں پاکستان سے محبت کرے گا ایران کا مسلمان افغانستان کا مسلمان آپ کو پتا ہے کہ یہ جس افغانستان کی خاطر یہ جنگ کر رہے ہیں اس افغانستان میں پوری دنیا میں ایک واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی اقوام متحدہ میں شمولیت کی مخالفت کی تھی جی جب قیام پاکستان کے بعد پاکستان نے اقوام متحدہ میں رکنیت کی درخواست دی ہے تو ایک مخالفت میں ووٹ آیا تھا پوری دنیا میں وہ صرف ایک تھا اور وہ مسلمان ملک افغانستان کا تھا جی اور وہ آج بھی پاکستان کو غرضیاں نکالتے ہیں ان کو نہیں آپ کہتے کچھ وہ مہاجرین بن کے پاکستان میں بھی آئے گئی لاکھ ابھی بھی وہاں پہ ہیں لیکن ابھی بھی وہ پاکستان کو گلیاں نکالتے ہیں کہ جی پاکستان نے ہمارے نام پہ کروڑوں ڈالر کی بلکہ اربوں ڈالر کی امداد لی اور ساری خود ہی کھا گئے تھوڑا سا ان کو بھی دیا تو میرا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کو نہ تو ہم گالیاں نکالتے ہیں نہ ہم پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن جو حکومت کے اور علماء کے جو غلط عمل ہے طرز عمل ہے اس کے رویے ہیں اس کو ضرور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی بناتے ہیں آپ ٹی وی شوز دیکھ لیں ہر وقت وہاں پہ یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے علماء کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے ابھی آج ہم نے وہ دیکھا ٹی وی کے اوپر کہ طاہر اشرفی صاحب جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی میڈیا ٹاک میں بیٹھے تھے وہ فضل الرحمان صاحب آئے انہوں نے دھکا دے کے اس کو پیچھے کیا کہ پیچھے ہٹو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو جی تو مطلب مطلب ہے کہ آپس میں ان کا یہ حال ہے اور طاہر اشرفی صاحب اور مولانا خان محمد شیرانی صاحب جو ہیں ان کا آپس میں گربان بھی پھڑا گیا گالیاں بھی نکالی گئیں اور بہت کچھ ہوا ان کی اپنی جو کیا ان کا نام ہے پاکستان علماء کونسل اس کے جنرل سیکٹری نے طاہر اشرفی صاحب کی جماعت کے اوپر قبضہ کر لیا ان کو کہا جی کہ آج سے نہیں ہے انہوں جرمنی سے امریکہ سے اتنے پیسے لے کے کھائے ہیں میرا مطلب ہے کہ کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤ جی۔ تو وہ آپس میں بیٹھ کر پاکستان کی حکومت ہی نہیں بلکہ ریاست پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں ہم تو نہ ریاست پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں نہ پاکستانی علاقے کے متعلق بات کرتے ہیں نہ پاکستانیوں کے متعلق بات کرتے ہیں لیکن جو غلط رویے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ چونکہ حقیقت ہے اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں المرو کیا اس کا ہے میرے ذہن سے نکل گیا وہ محاورہ تو لیکن وہ حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے لیکن آپ جو حوالے دے سوری وہ ہے الحق و مرن میں نے مر پہلے کہہ دیا الحق و مرن کہ حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اور میں نے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہا وہ پاکستان کے بڑے اخبارات ہیں سارے, سارے کے سارے اخبارات ہیں جو صحافی ہیں جو علماء ہیں ان کی باتیں کوٹ کرتا ہوں میں میں نے اپنی طرف سے کبھی بھی کچھ نہیں کہا یہ جی. میرا ریکارڈ ہے جو میں کرتا ہوں وہ ان کی طرف سے کرتا ہوں اور کہیں گے کیوں گزشتہ ہفتے ہم نے یوم قرار داد پاکستان منایا تیئیس مارچ کو ہاں اس کا جو مسودہ ہے हाँ. ہاں۔ وہ ایک احمدی سر ظفر اللہ خان صاحب کا تحریر exactly. کرتا ہے تو کس طریقے سے صرف ایک اپنی حقیقت کو آئینہ دکھانا وہ مخالفت نہیں ہو سکتی نبیل احمد صاحب بریمٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں نبیل صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم انصر صاحب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی یہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے سوال ہے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی دنیا کی زندگی یعنی سات ہزار سال ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک صرف اسی سات ہزار سال کے لیے حضور اور قرآن پاک یعنی موجود ہے یا اس سے پہلے والے جو سات ہزار سال کی دنیا تھی یا اس سے بعد والے جو سات ہزار سال کی دنیا ہوگی اس میں بھی حضور پاک اسی مرتبے کے ساتھ ایز اے رسول ہوں گے اور قرآن پاک اسی طرح یعنی آسمانی کتاب ہوگی جسے ہدایت دی جائے گی یا کوئی پھر یہ یہ صرف اسی سات ہزار سال کے لیے ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی <coughs> بہت بہت شکریہ نبیل صاحب جی صاحب بات یہ ہے کہ ہر دور کا اپنا ایک آدم ہوتا ہے جو انسان کی ابتدائی شکل ہے اور ہر دور کے اپنے ایک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اس انسان کی کامل شکل ہیں اس میں شخصیت تو ظاہر ہے کہ مختلف ہی ہوگی ہر دور کا اپنا اپنا ایک آدم ہے اور ہر دور کا اپنا اپنا ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حضرت ابن عباس کا ایک اثر ہے جس کو بنیاد بنا کر دیوبندی بریلوی فرقہ جو تھا وہ تقسیم ہوا اور محمد احسن نانوتوی صاحب نے جو یہ کتاب لکھی تھی اسر ابن عباس کے نام سے دافع الوساوس ان اسر ابن عباس تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زمین کی طرح سات زمینیں اور سات آسمان اور بنائے ہیں اور ہر زمین کا آدم تمہارے آدم کی طرح اور ہر زمین کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارے نبی کی طرح یعنی ہر جگہ پہ ایک الگ الگ شخصیت ہے لیکن جو اصول ہے وہ وہی ہے کہ انسان کی ابتدا ہوتی ہے آدم سے اور انسان کی انتہا ہوتی ہے روحانی طور پر محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر اس لیے ہر دور میں اپنے اپنے ابتدائی اور انتہائی جو مقامات ہیں ان کے انسان ہوتے ہیں اور اس میں ان لوگوں کے لیے ان کی شریعت ہوتی ہے وہ اس کا کیا نام ہوگا کیا نام نہیں ہوگا یہ ہم نہیں جانتے لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ اس طرح کے انسانوں کو پیدا کرتا ہے اور ان کے لیے ان کے مطابق شریعت ان کے مطابق منشور بھیجتا ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب رحمۃ اللہ صاحب کی ایک ای میل موصول ہوئی ہے پروگرام کے موضوع کے حوالے سے تو نہیں ہے لیکن اگر آپ بیان کرنا چاہیں اس کا جواب وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خوارجی فتنے سے کیا مراد ہے اور کیا اس سے مراد یہ طالبان اور یہ جو دوسری دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو لیا جا سکتا ہے اور کیا اس کا کسی حدیث میں سے بھی ذکر ملتا ہے جو خوارج ہیں وہ اپنے زمانے کے یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت عثمان کی شہادت کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا تھا جو اپنے نقطہ نظر کو بڑے متشددانہ طریقے سے نافذ کرنا چاہتا تھا اور وہ اپنے اعمال میں اپنی عبادتوں کے لحاظ سے بالکل نیک پاک تھے اور کوئی ان میں عقیدے کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی لیکن وہ لوگ متشدد بہت تھے اور آج کے طالبان کی طرح وہ ایسے کرتے تھے کہ جو ان کی بات نہیں مانتا بس وہ اس کا سر تن سے جدا جی تو یہ جو اس دور کی جھلک ہے وہ آج ہمیں طالبان میں نظر آتی ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ طالبان جو ہیں وہ خوارج ہیں وہ تو اپنے آپ کو خوارج نہیں کہتے تھے لیکن جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے ان کو کہا کہ یہ خارجی ہیں یعنی اسلام سے خارج ہو گئے ہیں اگرچہ ان کا کلمہ وہی تھا اور ان کے اصول و ضوابط جو تھے وہ قرآن کے مطابق تھے نمازیں پڑھتے تھے کوئی ایسی اس میں بری بات نہیں تھی لیکن چونکہ وہ متشددانہ طریقے سے اپنے نظریات کو نافذ کرنا چاہتے تھے ٹھونسنا چاہتے تھے ان اپنے مخالف کو بس ان کی ایک ان کے پاس ایک ہی علاج تھا اور وہ یہ تھا کہ اس کو مار دو جی اب جو یہ جو خوارج ہیں وہ پھر بعد میں مائلڈ ہو گئے اور اس وقت وہ عمان میں جو جو ادھر ہے مسکت وغیرہ میں ادھر یہ آباد ہے اور اس وقت ان کو عبادی کہتے ہیں الف بے الف زواد یہ عبادی وہ عبازی کہہ سکتے ہیں آپ لیکن وہ چونکہ عرب جو ہیں وہ زواد کو دعاد بولتے ہیں اس لیے ان کو عبادی کہتے ہیں تو وہاں پہ ان کی اپنی فقہ ہے ان کی اپنی کمپائلیشن ہے احادیث کی اور عقیدے کے لحاظ سے سننی ہے لیکن جو شروع میں اس وقت تھے وہ تو کافی متشدد تھے بعد میں بھی رہے ہیں کچھ عرصہ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ نرم پڑ گئے تو اب یہ ایک قسم کی صلاح کل کی پالیسی پہ ہیں ادھر مسکت عمان وغیرہ میں یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے سب کو کہتے ہیں کہ تمہیں آزادی ہے بس یہ کہ تم ہمیں چھیڑو مت اور تبلیغ کرنے کی آزادی نہیں دیتے لیکن اپنے اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی آزادی دیتے ہیں تو جو حدیث ان کے متعلق ایک روایت ہے کہ ان کو ایسے لوگوں کو کلاب النار کہا گیا ہے یعنی آگ کے کتے جی تو اس کے علاوہ کوئی ایسی اور حدیث نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب اجاز صاحب ہیملٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز صاحب السلام علیکم غالباً ان کی کال ڈراپ ہوگی ان سے گزارش ہے دوبارہ شامل ہو جائیں سامعین کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان ای ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two Ansar Raza صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود علیہ صلاح وسلام کے ضمن میں ضرورت زمانہ کے لحاظ سے کامن سینس یا عقل سلیم کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بیان فرمائی تھی کہ جس کی روح سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں کسی معاشرے کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ وہاں پہ رسول نہ بھیج دوں یہی ہمارے پروگرام کا آج کا موضوع ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہمارے پاس باقی ہیں آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں four one six four one zero six five two two جی انصر صاحب اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اگر آپ مزید کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات پیش کی تھی اپنے سامعین کے سامنے اور گزارش میری یہی ہے میں کل بھی میرا پروگرام ہے میں اس کو تفصیل سے انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اپنی حالت پر غور کر لیں ذرا اور ٹھنڈے دل و دماغ سے بغیر کسی تعصب کے اس بات کو یہ دیکھے بغیر کہ ایم ڈی اے مسلم جماعت جو ہے وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے اس کے عقیدے کیا ہیں کیا نہیں ہیں اس کو بالکل ایک طرف رکھ دیں آپ اور صرف اپنی حالت پر غور کر لیں اور قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لیں اس کے اوپر غور کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی نشانیاں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری وارد ہو چکی ہیں اور اس کے متعلق جو اعترافات ہیں وہ بھی علماء کی طرف سے دانشوروں کی طرف سے صحافیوں کی طرف سے سیاستدانوں کی طرف سے وہ سارے کے سارے بار بار رپیٹ کیے جاتے ہیں تبلیغی جماعت ہر سال اجتماع میں یہی کہتی ہے کہ ہم مسلمانوں مسلمان بنو یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت صرف نام کے مسلمان ہیں حقیقی طور پر ہم مسلمان نہیں ہیں ابو الحسن علی ندوی صاحب تقریر کر کے کہتے ہیں کہ اس وقت اسلام کی صورت قائم ہے لیکن اس کی حقیقت قائم نہیں ہے تو ہمیں صورت اسلام سے حقیقت اسلام کی طرف سفر کرنا چاہیے یہ وہ تمام باتیں ہیں سامعین جو آپ کو غصے میں آئے بغیر جیسے کہ راشد صاحب کو غصہ آ گیا اور دلیل کا جواب چونکہ نہیں تھا ان کے پاس اس لیے فرسٹریشن میں انہوں نے کہا کہ جی آپ پاکستان کے خلاف بات نہ کریں یا مسلمانوں کے خلاف بات نہ کریں ہم تو کسی کے خلاف بات نہیں کرتے ہم تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی حالت ہے اس کا اطراف آپ کر رہے ہیں اور اس کا علاج جو قرآن کریم نے بتایا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ کو ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ عذاب اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ رسول بھیج کر لوگوں کے اوپر حجت نہ پوری کرتے جی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں مجد الدین کا ایک سلسلہ قائم کیا پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں مسیح معود اور مہدی معود کے آنے کی خبر دی کہ وہ آئیں گے وہ اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کریں گے اور جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا تو اب وہ جاہلیت والی وہ ساری باتیں جو مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی مصدس میں لکھی تھیں کہ یہ وہ باتیں تھیں جو ہو رہی تھیں اس وقت کہ پانی پلانے پہ جھگڑا ہے اور کہیں گھوڑا آگے لے جانے پہ جھگڑا ہے کہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے ابھی آج بھی وہ خبر تھی کہ پاکستان میں ایک ماں نے اپنی چھوٹی سی بچی کو چاقوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بعض اوقات یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک اس عورت کے پیٹ میں بیٹی ہے تو اس کو مار دیتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں جی ابھی وہ اس کے ساتھ ہی آج خبر تھی کہ ایک بچی کو غالباً وہ گریڈ نائن میں تھی اس کو غیرت کے نام پہ مار دی اس طرح کے تو بہت سے قتل ہوتے ہیں لڑکیوں کے غیرت کے نام پہ کہ وہ اگر کسی سے ہنس کے بات بھی کرتی ہے یا وہ ایکسپریس کرتی ہے کہ میں نے فلان جگہ شادی کرنی ہے تو باپ یا بھائی اس کو مار دیتے ہیں اور اگر کوئی شادی کر کے چلی جاتی ہے تو اس کو دھوکے سے بلاتے ہیں کہ اچھا اچھا چلو ہم صلاح کر لیتے ہیں آ جاؤ پھر اس کو بلا کے اس کو اس کے خامہ دونوں کو مار دیتے ہیں تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو جاہلیت کے دور میں تھیں اور وہ ساری باتیں اس وقت موجود ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے بتایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے تو جی۔ جاہلیت صرف ٹائٹل تو نہیں ہے جاہلیت ان تمام اعمال کا نام ہے ان تمام حرکتوں اور کرتوتوں کا نام ہے جو جاہلیت میں تھیں اب وہ ساری کی ساری جاہلیت والی باتیں موجود ہیں اور امام کی معرفت بھی نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور تم کافر ہو جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے نبیل صاحب برمٹن سے نبیل صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ ہاں جی میں سب ایک دفعہ یہ گاندھی صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا ان سے مرزا صاحب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بولا کہ بتایا کہ بہت بڑے صوفی تھے ہاں، تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح رسول پاک کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے چالیس سال تک اپنی سوسائٹی میں معتبر کیا اور بعد میں نبوت کا اعلان کروایا تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی پہلے مرزا صاحب کی کو عام لوگوں سے بھی صوفی بنواتے یعنی پڑھے لکھے لوگ تو ظاہر مانتے ہیں لیکن جو عام لوگ عام ذہن کے لوگ ہیں صوفی منواتے اور ان کی شخصیت کو لوگوں میں موتبر کرتے اور جب لوگوں کا شعور اس لیول پر آ جاتا تو پھر ان کو نبی ہونے کی تبلیغ کرتے تو معاملہ آسان ہو جاتا ادر وائز تو ہم ایک وہ ڈبیٹ ہی بنتی جا رہی ہے کہ وہ نبی ہیں نبی نہیں ہیں جی، ہیں نبی جی، جی، نبی نہیں جی بہت بہت شکریہ نبی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کی طرف ابھی آئیں گے لیکن پہلے شاہد بھٹی صاحب کا سوال ایجیکس سے شاہد صاحب السلام علیکم جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک منٹ ریڈیو بند کر میرا کوشچن یہ ہے جی کہ پہلے بھی شاید میں نے کیا تھا لیکن آپ لوگوں نے جواب کو نہیں دینا پسند کیا اس کا پھر میں سوال یہ ریپیٹ رپیٹ کر رہا ہوں کہ کراچی میں لکھا جی اللہ بذکر اللہ تطماً القلو جی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے میں نے پورا قرآن ماشاء اللہ ترجمے کے ساتھ پڑھا اتنا تو عالم نہیں ہوں لیکن جسٹ نو کہ اس میں لکھا کیا جی آپ کا سوال سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ قرآن شریف کو سنو تو آپ ایک کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے جی۔ آپ مطلب جیسے کہا کہ اللہ کا کلام جو ہے اس کو پڑھنے میں بڑا سکون آتا ہے آپ کلیم کرتے ہیں جی کہ مرزا صاحب ایک نبی تھے یا پیغمبر تھے تو ظاہری بات ہے اگر آپ کے خیال میں وہ پیغمبر تھے یا نبی تھے تو جو وہی تو اللہ نے بھیجی ہوگی نا پھر ان پہ تو اگر قرآن شریف میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں تو ان مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس کوئی سو دو سو یا پچاس یا چالیس صورتیں ایسی ہیں اللہ جی، کلام ہے جی۔ کہ جس کو پڑھ کے بندہ جس کو پڑھے تو پتہ چلے جی کہ واقعی اللہ کا کلام ٹھیک ہے جی شاید صاحب آپ کا سوال آ گیا آپ کے سوال کی طرف بھی ابھی آتے ہیں لیکن پہلے احسان صاحب کا بھی سوال لے لیتے ہیں احسان صاحب السلام علیکم احسان صاحب السلام علیکم غالباً کی کال ڈراپ ہو گئی ہے جی انصر صاحب پہلے نبیل صاحب وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پہلے صوفی بنا کے اگر پیش کر دیتے تو معاملہ آسان رہتا بات یہ ہے کہ صوفی یا صادق اور امین ایک سچے انسان کے طور پر ایک نیک پاک انسان کے طور پر تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے قرآن کریم کے اندر اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لو شاء اللہ مات الط علیکم ولا دراکم بہی فقط لبیس توفیقم عمر من قبل ہی فلاں تاکلون کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اس قرآن کی تم پر تلاوت ہی نہ کرتا بلکہ میں تم کو اس کی خبر بھی نہ دیتا اور میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے تو کیا تم عقل نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم بلکہ تمام انبیاء کیونکہ حضرت صلی علیہ السلام کے متعلق بھی وہ یہ کہتے ہیں ان کی قوم نے یہ کہا کہ یا صالح قد کنتا فینا مرجون قبل حاضہ کہ تو تو اس سے پہلے ہماری امیدوں کا مرکز تھا چنانچہ آضور صلی اللہ علیہ و سلم نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پبلکلی اس کو پروناؤنس کرو اپنے ڈکلیریشن دو کہ آپ خدا کے نبی ہیں تو آپ کوہ صفحہ پر چڑھ گئے آپ نے اربوں کا جو نائن ون ون تھا وہ کال کیا اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک نعرہ مارتے تھے یا سباہا صبح کے ٹائم پہ جاتے تھے اور یہ زور سے کہتے تھے یا سباہا ان کا تو یہ طریقہ کا تھا میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ کپڑے پھاڑتے تھے اپنے آگے سے گھیرے باندھ پھاڑتے تھے زور سے کہتے تھے یا سباہا ظاہر ہے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے لیکن آپ نے نعرہ مارا لوگ اکٹھے ہو گئے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے تم پر حملہ ور ہونے کے لیے ایک فوج کھڑی ہے تو تم میری بات مان لو گے انہوں نے کہا کہ ماں جرب نہ لائی کا اللہ صدقہ ضرور مانیں گے اس لیے کہ ہم نے آپ سے سوائے سچائی کیا اور کوئی تجربہ نہیں کیا جی۔ ان سے یہ بات منوانے کے بعد ریولیشن پیش کرنے سے پہلے ریشنالٹی کو پیش کیا اور جب انہوں نے یہ کامن سینس کی بات مان لی کہ ہمیں پتہ ہے تم نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا چھوٹی سی پہاڑی ہے اس کے اوپر سو بندہ بھی کھڑا ہوگا پیچھے تو مان لیں گے لیکن اگر آپ کہتے ہیں فوج کھڑی ہے تو ہم مان لیں گے آپ نے جب یہ کہا کہ پھر یہ بات مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ ایک ہے انہوں نے انہی قدموں پہ انکار کر دیا یعنی چالیس سال وہ تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے وہیں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ ٹیسٹ منی دی یہ سند دی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور انہی پیروں پہ جھوٹا کہہ دیا اسی وقت یہی بات حضرت مسیح محدود السلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوئی آپ کی قوم آپ کو اسلام کا ایک عظیم الشان پہلوان کہتی تھی اور میرے پاس اس کے حوالے موجود ہیں اور حضور نے تذکرت الشارتین میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے مجھے تقوی پر قائم رکھا اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میری ذات پر کوئی بھی ایپ چینی نقطہ چینی کر سکے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک بہت بڑا میری صداقت کا نشان ہے چنانچہ لوگ حضور کو ایک نیک آدمی مانتے تھے سچا آدمی مانتے تھے جب آپ نے دعویٰ کیا تو تمام ابیا کی طرح آپ کا بھی انکار کر دیا تو اب یہ واقعہ ہو چکا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ واقعہ ہو چکا تھا اب یہ نہیں کہ بعد میں لوگ جاتے اور ان کو کہتے کہ یہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا نیک آدمی ہے تو وہ کہیں اچھا اچھا نیک آدمی پھر دو دن کے بعد کہنے نہیں وہ تو رسول ہے اللہ کا ایسے نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ جو زندگی کے واقعات ہیں پہلے چالیس سال کے وہ ایک ٹیسٹ منی بن جاتے ہیں جی۔ ایک صنعت بن جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ وہ شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جس کی قوم اس کو چالیس سال تک صادق اور امین کہہ رہی تھی اس کی پیدائش سے لے کر اس کے چالیس سال کی عمر تک وہ کہتے تھے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ پکا سچا آدمی ہے اب وہ شخص کیسے جھوٹ بول سکتا ہے خدا پر جس نے کبھی انسانوں پہ جھوٹ نہیں بولا تو مرزا صاحب علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق بھی ایسا ہوا قوم نے آپ کو سچا کہا آپ کے پاکیزہ کردار کی گواہی دی آپ کو اسلام کا ایک ذمہ شان پہلوان قرار دیا ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے اس زمانے میں بھی لکھا اور اس زمانے میں محمد سین بٹالوی نے کہا اسنا اللہ امرتسری نے کہا وہ ذمہ دار اخبار کے جو تھے ظفر علی خان ان کے والد سراج علی خان بہت سی شہادتیں ہیں جنہوں نے کہا کہ جی اس زمانے میں اگر آریہ سماجیوں کا اور عیسائیوں کا اور دیگر لوگوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اسلام کے حق میں تو یہ ایک بندہ ہے حتیٰ کہ تیرہ چودہ سال کا مرزا محمود احمد شملہ جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی مرزا صاحب کا بیٹا عیسائی عیسائیوں سے بات کر سکتا ہے ہمارے مولوں کا تو انہوں نے ناک میں دم کر دیا تو آپ آئیں جناب ان سے آ کے پادری سے بات کریں پادری تو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے تو نبیل صاحب جو آپ علاج ہمیں بتا رہے ہیں نا تو نسخہ تجویز کر رہے ہیں وہ ہو چکا ہے آلریڈی اور ہم اس جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے چالیس سال کو چودہ سو سال تک پیش کر رہے ہیں اسی طرح مرزا صاحب کے پہلے چالیس سال بھی ہیں ان کو بھی اب پیش کر رہے ہیں اور اس کو پیش کرتے جائیں گے کہ یہ ایک اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقط لبیس تو فیقم عمرہ قبلی یا فلا دوں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب آ, اس کے بعد شاہد بھٹی صاحب کا سوال تھا ایجیکس سے انہوں نے کال کی تھی وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ قرآن کریم میں تو ایک سو چودہ صورتیں ہیں جی تو مرزا صاحب کے جو الحامات ہیں وہ چالیس پچاس ساٹھ کوئی صورت پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو یعنی قرآن کریم ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو آیت بھی انہوں نے تھوڑی سی غلط پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ ذکر اللہ تطمین القلوب انہوں نے اللہ کہا ہے اللہ ذکر اللہ تطمین القلوب تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قلب کو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے یعنی کہ قرآن سے ملتا ہے جی۔ کیونکہ قرآن اللہ کا ذکر ہے تو اطمینان قلب کیا چیز ہے اطمینان قلب یہ ہے کہ آپ جھومنا شروع کر دیں آپ صبح صبح جا کے اپنی دکان میں یا کاروبار پہ یا کسی بھی جگہ پہ سورہ رحمان کی تلاوت لگا دیں اور اس کے اوپر جھومتے رہیں کبھی کسی کاری کی لگا دیں کبھی کسی کاری لگا دیں اور آپ جھومنا شروع کر دیں اور آپ کہیں جی بڑی ٹھنڈ پڑ گئی لیکن اس میں لکھا کیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کبھی سمجھا نہیں اس کو کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں تجمے سے پڑھا ہے تجمے سے پڑھنے سے یہ خاک آپ کو پتہ لگا کہ آپ کو تو سوائے جھومنے جھامنے کے اور سینے میں ٹھنڈ پڑنے کے اور کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوا تو یہ تو قرآن کا مقصد نہیں ہے قرآن کا مقصد تو یہ ہے کہ اس میں جو باتیں لکھی ہیں اس کو آپ سمجھیں کہ کس بات سے منع کرتا ہے اور کس بات کا حکم دیتا ہے جی جسے منع کرتا ہے اسے باز آ جاؤ جس کا حکم دیتا ہے وہ اپنا لو تو وہ تو آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ تو قوالیوں کی طرح کہتے ہیں جی وہ جھومنا شروع کر دیں اور مرزا صاحب علیہ صلاح والسلام پہ جو وہی نازل ہوئی ہے وہ قرآن کے علاوہ ہے یا قرآن بھی ہے لیکن ہمارا جو شریعت ہے وہ قرآن ہی ہے کوئی نئی کتاب نہیں ہے کہ جی وہ دس بیس صورتیں اور نازل ہو گئی ہوں اور اس کو ہم پڑھتے ہوں قرآن کے علاوہ ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے اور اس کی بنیاد قرآن کریم کے اوپر ہی ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹورانٹو سے آصف صاحب السلام علیکم ہیلو السلام علیکم آصف صاحب پلیز سوال علیکم سر کیا لگتا جی بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک میں نے پوچھا تھا بس ایسے مجھے لے چنو کہ آپ کا شو بڑا اچھا شو ہے آپ کا ماشاء اللہ and I love to listen to show every weekend جی، بہت بہت شکریہ کوئی سوال ہے آصر صاحب آپ کا نہیں سر بہت بہت شکریہ جی انصر صاحب کوئی کالر اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس تقریباً نو منٹ باقی ہیں ہاں جی تو جو میں شروع میں بیان کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں جو حالات میں نے بیان کیے ہیں لوگوں کے جی اور ابھی راشد صاحب نے غالباً کہا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ امت جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو یہ میری بات نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ایک رسالے کے سرورک پہ ایک بہت مشہور لیڈر امیر شکیب ارسلان صاحب نے یہ بات لکھی تھی کہ امت مسلمہ ناپید ہے اور امت ام سے نکلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک جگہ کسی کو جمع کر لیں تو امت جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے مسلمان موجود ہیں لیکن امت مسلم لیے موجود نہیں ہے کہ وہ ایک ہاتھ پر جمع نہیں ہیں جی۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی عالمی لیڈر نہیں ہے ان کا کوئی عالمی مرکز نہیں ہے اس لیے وہ امت کہلانے کے حقدار اب نہیں ہیں اب وہ مسلمان ہونے کے حقدار ہیں اس اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں قرآن کریم ان کو مسلمان کہتا ہے کہ نہیں کہتا یہ خود اس میں پڑھ کر دیکھ لیں کہ کیا قرآن کریم کے مطابق وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہم ان کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جی تو مسلمان موجود ہیں لیکن امت مسلمہ موجود نہیں ہے اب اس کا اپنا کیا حال ہے یہ خود دیکھ لیں وہ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب آج کی آخری کال لیتے ہیں اعجاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیملٹن سے اعجاز صاحب السلام علیکم اعجاز صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم جی سر جی مجھے یہ پوچھ رہا بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ ہلو جی جی پلیز جی، جی۔ سوال پیش کریں پلیز ہاں،, ہاں جی میں یہ کہنا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا ہے کہ کہ یہ بالکل آپ نے جیسے کہا گھومنا یا اس اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں رمضان میں ہم نے چھ دفعہ قرآن شریف ختم کر دیا اور صرف میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے انہوں نے ترجمہ یا اس سے ان کو کوئی جو ہے وہ اس چیز میں نہیں جاتے ہیں تو یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم کچھ دوڑوں میں اور جو ہے کچھ عبادتوں کے ساتھ پریکٹیکلی بھی کچھ کرے تو اس پہ آپ ذرا سا وہ ڈالیں گے کہ کیوں نہیں بتایا جاتا ہے پریکٹیکلی کرنے کے لیے اور صرف دعاؤں اور اس پہ عبادتوں پہ زیادہ زور ہے اور یہ جو چھ چھ آٹھ آٹھ دفعہ قرآن شریف ختم کر دیتے ہیں اور ان کو ایک لفظ بھی نہیں پتا ہوتا ہے اور ان کو بڑا بڑا سرایا جاتا ہے کہ نہیں یار بہت بڑا کام جی. تو پلیز اس پہ روشنی ڈالیں جی بہت بہت شکریہ جا صاحب جی انصر صاحب وہ پوچھنا چاہتے ہیں عبادت کی روح تک کیسے دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو مسلمان ہیں ان کو پانچوں نمازوں کا پابند ہونا چاہیے جی یہ بنیادی ترین بات ہے اور پھر ان نمازوں میں کم از کم اس کا ترجمہ سیکھیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھیں خاص طور پر اور اس میں پھر سجدے میں یا رکوع میں اپنی زبان میں دعائیں کریں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینے والا ہے تو میں ہدایت دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا علینہ لل ہدا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ہدایت دینا یہ خدا نے ایک سیلف امپوزڈ رسپانسبلٹی اپنے اوپر ڈالی ہے اور فرمایا کہ ولزینہ جاہد الفینہ اللہ دین صب الانا جو ہمارے اندر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنی راہیں دکھاتے ہیں تو یہ ہر مسلمان سے میری یہ درخواست ہے کہ ایک تو پانچوں نمازوں کے پابند ہوں اور نمازوں میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے جیسے کہ ہم سورہ فاتح میں کہتے ہیں نا دن اثرات المستقیم تو استقامت والی جو راہ ہے ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا نہ ان لوگوں کی جن پر خدا نے غضب کیا اور وہ گمراہ ہوئے تو جب آپ سمجھ کر یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے سامان جو ہے وہ ضرور پیدا کرے گا اور پھر دوسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اس کا ترجمہ جو بھی آپ کو اویلیبل ہو اس کو چاہے آپ تین آیتیں پڑھیں روز کی لیکن تین آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس کے اوپر غور کریں تین آیات پڑھ کے ٹھہر جائیں اس کے اوپر رکیں اس کے اوپر غور کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں شروع میں کہ یہ جو کتاب ہے ذالکل کتاب لا لار بفی حدل المتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے جی اور متقیوں کی نشانی خدا نے بتائی ہے کہ اللہ ضینۂمن بالغیب یقیم الصلاۃ و مارزکن انفقون تو یہ جب ایمان بالغیب ہوتا ہے اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور متقی ہیں متقی کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کو اللہ کا خوف ہے اور وہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں تو یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے تو اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی سمجھ عطا کرے اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ ہم ان تمام باتوں کے اوپر عمل کریں جن سے منع کرتا ہے اسے بعض آ جائیں تو لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے ذریعے ہی معاملے حل ہو سکتے ہیں اور میں نے آپ کو کئی دفعہ یہاں پہ بتایا ہے کہ امام کوئی معرفت کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا نجات نہیں پا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا اس کا مغز یہ ہے اس کا جسٹ یہ ہے کہ وقت کے امام کو پہچانے بغیر انسان ہدایت نہیں پا سکتا اس لیے جو آپ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے تو حل تو یہی ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں دعائیں کریں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات یا سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ آپ پوچھیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات قرآن اور سنت سے دینے کی کوشش کریں جو کہ ہم کرتے ہی ہیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب اگر آپ خلاصتاً مزید ہمارے پاس تقریباً دو منٹ باقی ہیں جی خلاصتاً یہی بات ہے جو میں ابھی بار بار بیان کر رہا ہوں کہ اپنی حالت پر غور کریں جیسے کہ ابھی ہمارے جو آخری کالر ہیں انہوں نے فون کر کے کہا کہ باتیں درست ہیں آپ کی اور لوگ کرتے اسی طرح ہی ہیں کہ قرآن کو سن کر جھومتے تو ضرور ہیں اور کسی قاری کے لہن سے متاثر ہو کر کہتے ہیں جی کہ کیا بات ہے بڑا مزہ آ گیا ٹھنڈ پڑ گئی اطمینان قلب حاصل ہو گیا لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اطمینان اصل میں ہوتا کیا ہے تو یہ جو صورت حال ہے یہ وہ نہیں ہے جو قرآن ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو سابق کرام کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوا تو جب آپ پہلے تو یہ تھا نا کہ مرض کی نشاندہی کرتے ہیں تو مریض ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے جی اور وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ واقعی یہ مرض اس کے اندر موجود ہے تو اب جب وہ کچھ لوگ مرض کو پہچاننے لگے ہیں اور وہی تسلیم کرنے لگے ہیں کہ ہاں باتیں ٹھیک ہیں یہی ہم چاہتے تھے کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہاں پہ اس کو ڈیویٹ نہ کریں اور جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں اس کو یا تو کہیں کہ یہ غلط ہے اور دلیل سے اس کو ثابت کریں اور یا پھر یہ مانیں کہ یہ درست ہیں تو الحمد اب کچھ نہ کچھ ایسی پازیٹیو چینج آ رہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقی تمہاری درست ہیں تو ایسی علامات میں جب یہ صورت حال پیدا ہوتی ہے تو قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے رسول کو بھیجتا ہے مجدد کو بھیجتا ہے جو بھی زمانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام کو محبوس فرمایا جنہوں نے ہمیں قرآن کریم کی طرف اور سنت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی بخشی اور ہم اب اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاک سار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں عمیر محمود صاحب کی خدمات حاصل رہیں کل شام آٹھ بجے ان